يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في أوسط كلامنا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آخر قابل اکرام حضرات علماء کرام صدر جلسہ معذر سامین نظام اللہ جل جلالہ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا ہے معذر سامعین کرام دنیا بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ چکی ہے سائنس ٹیکنالوجی اور دنیاوی علوم اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ خود انسان ان کی ترقی سے حیرت زدہ ہے دنیا کے ہر سنف میں ہر شعبے میں دنیا نے بے پناہ ترقی کی ہے وہ صنعت اور حلفت کا شعبہ ہو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو وہ کمپیوٹر کا میدان ہو وہ سیاست ہو ہر شعبے میں ہر صنف میں پہلے صحیح تھا گڑبڑ کر دیا تم نے اتنی ترقی کی ہے کہ خود انسان پریشان ہے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں گھنٹوں کا سفر سیکنڈوں میں ہونے لگا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے دینی اعتبار سے مسلمان اتنا ہی پیچھا ہو رہا ہے جتنا دنیا والے دنیا کے معاملے کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں وہ کس کی امت ہے ان کے کون پیغمبر ہیں اس کا وجود کیا معنی رکھتا ہے کیا طاقت رکھتا ہے کیا قوت رکھتا ہے دن بدن مسلمان اپنی شناخت کھوتا جا رہا ہے اور اپنی پہچان کھوتا جا رہا ہے اور اس کے سر پر جو عزت کا تاج تھا آج دور دور تک وہ عزت کا تاج نظر نہیں آتا آج مسلمان دنیا کا آلاپ راپ رہا ہے دنیا کی زبان بول رہا ہے مال کی زبان دولت کی زبان عورت کی زبان اولاد کی زبان کارخانے کی زبان وہ اپنی شناخت قرآن اور حدیث کو مٹا چکا ہے اس نے اپنا قبلہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر واشنگٹن کو بنا دیا ہے امریکہ کو بنا لیا ہے اس نے اپنی تہذیب اپنا کلچر اپنی معاشرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ کر انگریزوں کی نقالی عیسائیوں کی نقالی یہودیوں کی نقالی کافروں کی نقالی مشرکوں کی نقالی شرابیوں اور زانیوں کی نقالی کو عین سعادت اور عین فخر وہ سمجھنے لگا ہے اسی وجہ سے مسلمانوں کی جو پہلے جو تھا وہ صحیح تھا یہ گڑبڑ کرتا ہے ان کو اگر تکلیف ہے تو ان کو اندر آؤ بولو اللہ تبارک تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے اور جتنے رسول بھیجے ساری دنیا جانتی ہے اپنے تو اپنے پرائے بھی اقرار کرتے ہیں عیسائی بھی اقرار کرتے ہیں یہودی بھی اقرار کرتے ہیں انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سب سے اونچا مقام سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کافر بھی مانتا ہے یہودیوں نے انگریزوں نے اب ہاتھ مت لگانے بولو یہ صحیح ہے ہاں؟ سو بڑے آدمی کتاب لکھی سب سے پہلے اگر وہ چاہتا عیسائی حضرت عیسیٰ علی نبی علیہ سلا وسلام کا تذکرہ کرتا اس لیے کہ وہ ان کے پیغمبر تھے اس نے تسلیم کیا کہ کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد اگر کسی کا ہو سکتا ہے سرور کون آخا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی پیغمبر کی پیغمبری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی اور کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی نبوت کے اقرار کے ساتھ اور ہر رسول اپنی رسالت کے اقرار کے ساتھ آخائے دو عالم جناب محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کرے یہ ہے یہ شان ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے آقا حضرت موسا کو مانے کوئی ضروری نہیں لیکن ہر پیغمبر آدم علی نبی علیہ سلاۃ وسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علا علی نبی علیہ سلاۃ وسلام تک پابند ہے کہ آقا کی نبوت کا اقرار کرے آقا کی رسالت کا اقرار کرے ایسے آقا کی ہم امت ہیں ایسے آقا کی ہم غلام ہیں سیدنا آدم علا نبی علیہ سلاۃ وسلام آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر گئے اور شیطان نے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے تدبیریں اختیار کی جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من ابالمین ان درختوں کے قریب نہ جاؤ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا روایتوں میں آتا ہے تین سو سال تک سعید اللہ عدم نبی علیہ السلام اور حضرت ہوا اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے کہ آپ کے آنسو کے قطروں سے زمین کے اندر پانی کے چشمے بن گئے چڑیا آ کر ان چشموں سے پانی پیا کرتی تھی لیکن اللہ ہے کہ توبہ قبول کرنے کا نام نہیں ہے ایک دن ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال ایک بڑی مدت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کو جب آدم علیہ السلام جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے ہمارے باپ ہیں پیغمبروں کے باپ ہیں دنیا کے تمام انسانوں کے پہلے باپ ہیں اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ بس آپ کی توبہ کو قبول کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دل میں ایک تدبیر ڈالی کہا روز کہتے ربنا ظلمنا انفسنا پسنا و علم تک پلنا و تر اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر اے اللہ بات فرمائیے اے اللہ باغ فرمائیے ہے ہی کہ توبہ قبول کرنے کا نام نہیں لیکن جب رہنا گیا اللہ تعالیٰ کو اللہ نے خود ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آدم ہوا کل جو تم دعا کرو گے یہ کہو گے حق کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخبل تو بتانا تخبل دعانا اے اللہ دو دعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطفے میں ہماری توبہ کو قبول کر لے اللہ نے آقا کے جوتوں کے سطفے میں آدم و حبا کی توبہ کو قبول کروا لیا یہ شان ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی دنیا میں آئے نہیں ابھی نسل انسانی چلی نہیں ابھی قابل اور حابیل پیدا نہیں ہوئے ابھی شیش اور نوح دنیا میں نہیں آئے ابراہیم و لوت نہیں آئے نسل انسانی توالد اور تواصل کا سلسلہ نہیں چلا آقا کی شان یہ ہے کہ آپ کے نام کے واسطے سے توبہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ابو البشر ابو الانبیاء کی توبہ آپ کے نام کے سطح میں قبول فرماتے ہیں اور جانتے ہیں آپ پیغمبر کی جو شان ہوتی ہے پیغمبر کے امت کی بھی وہی شان ہوتی ہے پیغمبر کے صحابہ کی وہی شان ہوتی ہے پیغمبر کے ماننے والوں کی وہی شان ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آقا نے خود اپنا مرتبہ لے لیا ہو اپنا مقام لے لیا ہو اور میرے اور آپ کی طرح خود غرض بن کر علیہ باللہ امت کو فراموش کر دیا ہو آخا نے اپنی فضیلت کا حصہ حضرت بلال کو دیا آخا نے اپنے فضیلت کا حصہ صدیق کو دیا فاروق کو دیا عثمان کو دیا دنیا کیا جانتی تھی کہ ابو بکر کون ہے دنیا کیا جانتی تھی کہ عمر کون ہے دنیا کیا جانتی تھی کہ عثمان کون ہے دنیا کیا جانتی تھی کہ علی کون ہے ابو بکر صدیق بنے ابو بکر صدیق بنے میرے آقا کے جوتوں کے صدقے میں بنے اگر عمر فاروق بنے میرے آقا کے جوتوں کے صدقے میں بنے حضرت علی حیدر کرار بنے میرے آقا کے جوتوں کے صدقے میں بنے عثمان سنورین بنے میرے آقا کے جوتوں کے صدقے میں بنے میرے آقا کے صحابہ کے ساتھ اگر رضی اللہ عنہم یہ لفظ آتا ہے یہ میرے آقا کے جوتوں کے سستے میں ہے کون جانتا تھا ابو بکر کو کون جانتا تھا عمر کو کون جانتا تھا علی کو اگر یہ نہ جڑتے میرے آقا کے دامن سے میرے آقا کی غلامی کا شرط ان کو نہ ملتا تم کیا جانو مسلمانوں تمہارے پاس دولت کی قیمت ہے مال کی قیمت ہے ٹی وی کی قیمت ہے تمہارے پاس جائیداد کی قیمت ہے تمہارے پاس پراپرٹی کی قیمت ہے تمہارے پاس بینک بیلنس کی قیمت ہے تمہارے پاس جورو کی قدر و قیمت ہے اولاد کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں تم نہیں جانتے آقا کی غلامی میں کتنی طاقت ہے آقا کی غلامی کی کیا فضیلت ہے اگر جانتے سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت اور آخا کے چہرے کے مبارک بالوں کی سنت آج کا کمینہ ملون و مردود مسلمان نہار پیٹ کیا پیشاب کی نالی میں آخا کے سنت کے بال ڈال سکتا تھا کتنی ہمت کتنی جڑت ہے آج کے اس کمینے ملون و مردود مسلمان کو اگر جانتا کہ میں کس کا غلام ہوں میں کس کا امتی ہوں میرا کیا مرتبہ ہے میرا کیا مقام ہے تیری نگاہ تو دولت کی طرف تیری نگاہ کارخانے کی طرف تو مرتا ہے تو پجاری ہے دنیا کا اور تو کتا ہے دنیا کا تو نہیں جانتا آخا کی نسبت کی قیمت کیا ہے آخا کی تعلق سے ہمارے مقام اللہ نے کتنا اونچا کیا ہے آخا ہمارے لیے کتنا تڑپا کرتے تھے کتنا رویا کرتے تھے اور آقا نے اللہ سے ہمیں کیا مقام دلوایا ہے مستقل وہ الگ عنوان ہے مجھے اس پر نہیں کہنا ہے مجھے تو یہ بتانا ہے مسلمانوں اپنی اوقات کو پہچانو اپنی حیثیت کو پہچانو اپنے مقام کو پہچانو کہ تم کون ہو دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہو تم نہ عیسائی نہ یہودی کتا نہ نسارا نہ امریکہ نہ برطانیہ نہ واشنگٹن نہ ڈرون طیارہ دنیا کی کوئی طاقت میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آقا کی غلامی کی طاقت کے سامنے ہی ہیچ ہے صحابہ کا کرام کا طبقہ جب جنگل کے اندر گیا افریقہ کے کیا نہیں جانتے کہ بڑے بڑے وحشی جانور تھے تو انہوں کون سا ہتھیار لے کر آئے تھے کون سا اے کے فورٹی سیون لے کر آئے تھے کون سا بم لے کر آئے تھے کون سا بارود لے کر آئے تھے کون سا گولا لے کر آئے تھے صرف یہ کہا صرف یہ کہا اس جملے کو لکھ لو اس جملے کو رٹو اس جملے کو یاد کرو کہ ہم امریکہ تیرے غلام نہیں اے دنیا والوں ہم تمہاری طاقت سے گھبرانے والے نہیں ہمارے پیچھے رب کی طاقت ہے ہمارے پیچھے بدر کی طاقت ہے ہمارے پیچھے ہنین کی طاقت ہے ہمارے پیچھے تبوک کی طاقت ہے ہمارے پیچھے طائف کی طاقت ہے ہمارے پیچھے ہجرت کی طاقت ہے ہمارے پیچھے وہ نصرت ہے جو صحابہ کرام کے پیچھے تھی ہم ڈرنے والے نہیں کسی داڑی منڈے کو جا کر ڈرانا کسی دنیا کے پجاری کو جا کر ڈرانا کسی جوڑو کے غلام کو جا کر ڈرانا کسی دولت کے پجاری کو جا کر ڈرانا یاد رکھو یاد دلاؤ اپنے بچوں کو یہ جملہ افریقہ کے صحراؤں میں جنگلوں میں گئے تو جنگل کے درندوں کے سامنے تیر کمان نہیں نکالے نیام سے تلوار نہیں نکالی گولہ بارود نہیں نکالا فن ہر وہ جانتے تھے وہ جانتے تھے جانور کو بھگانے کا طریقہ انہوں نے صرف ایک بات کہی نہن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتحلو اے جنگل کے درندوں یاد رکھو ہم نبی کے غلام ہیں ہم نبی کے صحابہ ہیں اے دنیا کے فران ہم نبی کے غلام ہیں اے دنیا کے دجال ہم نبی کے ماننے والے ہیں تو کسی اور کو ڈرانا کسی اور کو دھمکانا ہم قرآن کے ماننے والے ہم نبی کے ماننے والے ہم جنت کے ماننے والے ہم دوزخ کے ماننے والے ہم جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل کی طاقت کو ماننے والے ہمیں ہم وہ ہیں کہ ہم کو کہا گیا کن تم خیرہ امتن اخریت لنس امریکہ تیرے باپ کو یہ بات نہیں کہی گئی برطانیہ تیرے باپ کو یہ بات نہیں کہی گئی جا کسی اور کو ڈرانا ڈرون طیارے بھیج کر بمباری کر کر لبنان اور فلسطین اور افغانستان کے اندر خون خرابہ کر کر ابو غریب جیل کے اندر اور گوانتا نامو میں جیل کے اندر ہمارے نہتے نوجوانوں پر تشدد اور مظالم کو ڈھا کر کسی اور کو ڈرانا ہم بدری ہیں بدری ہم غلام ہیں آقا کے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم نے کچھ سے بڑے بڑے فرونوں کو خاک چٹانے پر ہم نے مجبور کیا ہے کچھ سے بڑا فرون روم تھا ہم نبی کے غلام تھے ہم نبی کے باتوں پر چلنے والے تھے ہمارے جسموں پر پیون لگے کپڑے تھے ایک وقت کا کھانا ہوتا ایک وقت کا پاکا ہوتا کسی کے پیٹ پر ایک پتھر کسی کے پیٹ پر دو پتھر ماں اپنے بچوں کو سہلانے کے لیے اور بہلانے کے لیے ہانڈیاں وہ چولہے پر چڑھا کر کنکریاں ابال ابال کر تسلی دے کر لوریاں دے کر اپنے بچے کو سلا دیتی تھی ہمارے پاس دولت نہیں تھی ہمارے پاس روپیہ نہیں تھا ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس حکومت نہیں تھی ہمارے پاس ملٹری نہیں تھی ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر نہیں تھا حکومت ہماری نہیں تھی قانون ہمارا نہیں تھا لیکن رشتہ ہمارا آقا سے مضبوط تھا ہم غلام تھے آقا کے ہمارے کپڑوں میں پیون تھے ہمارے پیٹوں میں بھوک تھی ہمارے پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے تھے ایسی صورت میں اللہ نے آیت کو نازل فرمایا الفلامین میم ہولی روم یہ امریکہ کیا آج بھیک مانگ کر مسلم ممالک پر حملہ کرتا ہے بمباری کرتا ہے یہ بزدل ہے بزدل یہ ڈرپوک ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہے اس کو سردی کے عذاب نے جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے زمحریر ایسی ٹھنڈک کہ جس ٹھنڈک سے انسان کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں جاؤ بی بی سی کھول کر دیکھو سی این این کھول کر دیکھو عالمی منظر کھول کر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان یہودیوں پر ان عیسائی کتوں پر اور ان امریکہ کے ہماریوں پر جنہیں کبھی سائنس پر تھا جنہیں ٹیکنالوجی پر تھا کہاں گئی تمہاری سائنس کہاں گئی تمہاری ٹیکنالوجی اللہ مولانزی خن مین الزابل ادنا دون العذاب الاکبر اللہ کہتے ہیں ہم عذاب اکبر سے پہلے عذاب اصغر ایک چھوٹا چکاتے ہیں پورا آسٹریلیا پورا یورپ اور پورا امریکہ طبقہ زمحریر کا شکار ہے ہڈیاں چٹک رہی ہیں ان کی سائنس فیل ہو چکی ہے ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے ان کے سائنسدان شکست کھا چکے ہیں یہ بزدل ہے بزدل اور اس زمانے کا جو دشمن تھا آر پار کی آمنے سامنے کی جنگ لڑتا تھا اور اس جنگ کے اندر کسی اور ملک کی بھیک نہیں مانگتا تھا ایسی حالت کے اندر رب کائنات نے صدیق و فاروق کے سامنے عثمان و حیدر کے سامنے اور علماء نے مصطفیٰ کے سامنے فرمایا روم کیا ہے صحابہ اگر آقا کے ساتھ تمہارا دامن اور تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو یہ روم شکست کھا جائے گا پار کہتے تھے پہننے کو چیتڑے نصیب نہیں اور کھانے کو روٹی کے ٹکڑے نصیب نہیں اور یہ آگے روم کو ہلانے کے لیے کسرا اور قیصر کو شکست دینے کے لیے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا نہیں دکھایا مسلمانوں قیصر کا انجام کیا ہوا کسرا کا انجام کیا ہوا روم کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے کیسے شکست سے فاج دی مسلمانوں تاریخ کے پنے پلٹ کر اپنے آبا کی تاریخ پڑھو اپنے اجداد کی تاریخ پڑھو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھو حضرت ٹیپو سلطان کی تاریخ پڑھو اور جنگ یرموک پڑھو اور جنگ تبوک پڑھو کیا ہے حالت تمہاری کیا ہے حالت کہاں ہے عزت کہاں ہے آج تمہارا مقام کیا ہو گیا ہے مسلمانوں نہ چہرے سے مسلمان نہ لباس سے مسلمان نہ معاشرت سے مسلمان نہ بازار سے مسلمان نہ ظاہر سے مسلمان نہ باطن سے مسلمان نہ قول سے نہ فیل سے مسلمانوں کیا ہو گیا کس نے تمہیں اچک لیا کام تمہیں گمراہ کر کے لے گیا مسلمانوں کس نے تمہاری داڑھی کو چرا لیا کس نے تمہاری تہذیب کو چرا لیا کس نے تمہارے کلچر کو چک لیا کس نے تمہاری ماں اور بہنوں کے چہروں سے اور جسم سے شرم و حیا کی چادر کو چھین لیا ایک رنڈی اور بازاری عورت کے اندر اور آج کی وہ مسلمان عورت جو کانوینٹ کے اندر جاتی ہے کالج کے اندر جاتی ہے بازاروں میں گھومتی ہے شادی خانوں میں رہتی ہے اللہ کے لیے بتاؤ کہ کیا فرق نظر آتا ہے کیا فرق نظر آتا ہے بازاروں میں گھومنے والے نوجوان ان میں کافروں مشرکوں میں کیا فرق نظر آتا ہے مسلمانوں ایمان کس چڑیا کا نام ہے اسلام کس دوا کا نام ہے نبی کا عاشق کون ہوتا ہے نبی کا غلام کون ہوتا ہے جنگل کے درندے بات انہوں نے سمجھ لی اور کہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے غلام ہیں وہ بات جنگل کے شیر کو سمجھ میں آئی جنگل کے ریچ کو سمجھ میں آئی جنگل کے درندے کو سمجھ میں آئی مسلمانوں کیا یہ کتا انگریز نہیں سمجھے گا یہ برطانیہ نہیں سمجھے گا یہ امریکہ نہیں سمجھے گا یہ کافر اور مشرق یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے کیا یہ ہم سے طاقتور ہو گئے آج ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹیں گے ہمارے دکانوں کو آگ لگائیں گے ہمارے مکانوں کو آگ لگائیں گے ہمارے نوجوانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر کیا انہیں جیلوں کے اندر مقیت کریں گے مسلمانوں مسلمانوں کیا ہو گیا ہے جاؤ جموں کی وادی کے اندر جاؤ کشمیر کی وادی کے اندر اور سیر کرو گجرات کی گلیوں کے اندر آؤ دیکھو کتنے ماؤں کی چیخیں وہاں سے نکل رہی ہیں اور کتنی بیٹیوں اور بہنوں کی سراخنے کی آواز نکل رہی ہے کون ہے کون ہے جو کل دوسروں پر سروں پر عزت کا دوپٹہ اور شرم حیا کی چادر ڈالنے والا تھا آج اس قوم کی عورتوں کی آبرو ایک کافر لوٹ رہا ہے آج اس قوم کے نوجوان کو بھوکا رکھا جاتا ہے پیاسا رکھا جاتا ہے اور پانی مانگنے پر ایک ہندوستانی فوجی اس کے منہ پر جوتا مار کر پیشاب کرتا ہے یہ ہمت کہاں سے آ گئی یہ جرت کہاں سے آ گئی مسلمانوں کب تک ایسی ذلت کی زندگی کیا وہ وقت آپ نے نہیں دیکھا ہمارے جو بڑے ہمارے جو بزرگ اس وقت ستر سال کے اسی سال کے ہیں آپ ان سے پوچھئے گا کہ کافر ہندو اگر کسی مسلمان سیٹ کے اور کسی مسلمان اجمان کے گھر کے سامنے جاتا تو چپل نکال کر جایا کرتا تھا مسجد آتی چپل نکال کر جایا کرتا تھا اور اپنی اولاد کو پھپانے کے لیے وہ مسجد کے در چوما کرتا تھا مسلمانوں کے قدموں میں جایا کرتا تھا مسجدوں کا اکرام اور احترام کیا کرتا تھا اے مسلمان جس دن سے تیری زبان اور تیرے موبائلوں کے اندر اور تیری معاشرت کے اندر تیرے گھر میں اور تیرے بازار کے اندر گانے آ گئے سیکسی اور گندے گانے مسلمان اس دن سے کافر بھی آج ہماری مسجدوں کے سامنے ننگا ناچ ناچتا ہے عزت نہیں کرتا تھا وہ گاؤں کے اندر گائے چوری ہو جاتی بیل چوری ہو جاتا کوئی گنا چرا لیتا کوئی آم چرا لیتا فیصلے ہمارے آبا اجداد کے پاس آتے ہیں جاہل تھے لیکن نبی کے غلام ہونے کے ناطے ایک روپ تھا ایک دبدبا تھا اور پوری قوم اس کو سردار مانتی تھی اس کو پٹیل مانتی تھی اور جس علاقے کے اندر یہ ہوتا وہاں تھانہ نہیں ہوتا وہاں کے لوگ عدالت کو نہیں جایا کرتے تھے کہاں گئی یہ عزت کہاں گیا یہ مقام مسلمان اپنے مقام کو پہچان اپنی عزت کو پہچان آج بڑے شہروں میں آپ کے شہر کی حالت کا مجھے پتا نہیں ڈیوٹیاں نہیں ملتی نوکریاں نہیں ملتی اور ہاسپٹل کے اندر جاؤ جگہ نہیں ملتی سرکاری آفسوں کے اندر جاؤ مسلمان کا نام دیکھتے ہیں پاسپورٹ آفس ہو بی ڈی اے آفس ہو کارپوریشن آفس ہو پنچایت آفس ہو ہر جگہ ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور تو آج کا یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کافر گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والا اپنے ہاتھوں سے معبودان باطلا کو بنا کر اس کی پوجا کرنے والا اور چاند اور سورج کی پوجا کرنے والا دھرتی ماں کا پوجا کرنے والا آج کہتا ہے کہ ہم مسلمان کو کرائے پر دکان بھی نہیں دیں گے مکان بھی نہیں دیں گے مسلمانوں کیا مقام آ گیا اور کیا دیکھنا چاہتے ہو تم کیا دیکھنا چاہتے ہو عزتیں لٹ گئی داڑی پر داغ لگ گیا امامے پر داغ لگ گیا مسجدوں کے میناروں پر داغ لگ گیا اور مدارس پر داغ لگ گیا سب کچھ یہ کتے کرتے ہیں دہشت گرد دنیا میں سب سے بڑا امریکہ ہے آج تک ہندوستان کے اندر کسی مدرسے کے بچوں نے آپ نے دیکھا کہ ٹرین کو روکا ہو ہڑتال کی ہو اسٹریٹ لائٹ کو پھوڑا ہو چکا جام کیا ہو اور کبھی بینر لے کر سڑک پر آئے ہو کیا کیا ان مدارس والوں نے بتاؤ پوچھو یہ تو یہ بتاتے ہیں یہ ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ باپ ہے یہ جنت کا دروازہ ہے یہ پڑوس ہے اس کا حق ادا کیے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے یہ مرغی ہے اس کو ذبح کرنا ہو تو چھری اس کے آنکھوں کے سامنے تیز نہ کرو یہ موتا ہے میت کے بعد اس کا اکرام کرو احترام کرو اسے اتر لگاؤ اسے خوشبو لگاؤ اسے عمدہ کپڑا دو اسے تیز لے کر نہ چلو یہ دیتی ہے تعلیم مدارس کیا کیا انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک ایک ریکارڈ بتا دو کسی بائبل کو جلایا ہو کسی مندر کو ڈھایا ہو کسی گردوارے اور کسی چرچ کی توہین کی ہو ان کے خلاف مضمون لکھا ہو اور کسی بدھ کی بے عزتی کی ہو کیوں کرے گا قرآن کی تعلیم ہے ولا تصب الدین فیصب اللہ بغیر علم کہ تم رام کو گالی نہ دو اور تم سیتا کو گالی نہ دو تم گنیش کو گالی نہ دو تم معبودان باطلہ باطلا کو گالی نہ دو یہ ہمارے رب کی تعلیم ہے یہ ہمارے آخا کا حکم ہے کیا کیا ہم نے اس سرزمین کے اندر آٹھ سو سال تک مسلم حکمران تھے ایک فرقہ وارانہ فساد کوئی میں کلال ایک باپ کے نقطے سے پیدا ہوا ہو تو ثابت کر دے کیا نہیں کر سکتے تھے ہمارے مسلم حکمران ایک مندر کو گرایا ہو ایک غیر مذہب والے کی توہین کی ہو کیا بھائی چارگی کا ماحول تھا کیا اخوت کا ماحول تھا کیا محبت کا ماحول تھا ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے کبھی ہم نے اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی اس ملک کے ساتھ ہم نے بے وفائی نہیں کی میں آپ کو بتاؤ کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑا سرمایہ کلیمے کے بعد ایمان کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرمایہ ہے یہ وہ محبت کا سرمایہ ہے کہ آدمی اس محبت کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے ماں کو معاف نہیں کرتا باپ کو معاف نہیں کرتا اولاد کو معاف نہیں کرتا خاندان قبیلے کو معاف نہیں کرتا ملک کو معاف نہیں کرتا آقا کی محبت جس کے دل میں سما جاتی ہے اسے آقا ہی آقا نظر آتے ہیں اسے آقا ہی آقا کا جلوہ اسے آقا کی خوشبو ہی خوشبو محسوس ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا اور کیا سرمایہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں آقا کا جلوہ ہو اس کی زبان پر آقا کا تذکرہ ہو اور اس کے کانوں میں آقا کے دروپ کی سماعت ہو لیکن ملک کی وفاداری کے لیے میں آپ کو بتاؤ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ دارلوم دیوبند کے اکابرین میں سے مجاہدین آزادی میں آپ کا شمار ہوتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ متحرہ کے قریب بیٹھ کر آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفیس اپنی جنت کی کیاریوں کے اندر آرام فرما رہے ہیں اے حسین اے حسین تو کتنا اللہ کو پسندیدہ تھا کتنا اللہ کا مقبول بندہ تھا کتنا اللہ کا محبوب بندہ تھا کسی کو امریکہ کے شراب کے برتن دھونے کے لیے اللہ قبول کرتا ہے کسی کو برطانیہ کے کتوں کو شیمپو سے ڈھلانے کے لیے قبول کرتا ہے اور کسی کو بھیڑے چماروں کی غلامی کے لیے قبول کرتا ہے اے حسین تو اللہ کا کتنا برگزیدہ اللہ کا کتنا محبوب اور مقبول بندہ تھا کہ اللہ نے تجھے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کے لیے قبول فرمایا اور وہ بھی حدیث کا درد دینے کے لیے دنیا میں اس سے بڑا کوئی مقام دنیا میں اس سے بڑا کوئی درجہ میرے اللہ کی قسم سات زمینوں اور سات آسمانوں کی بادشاہت اگر مل جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی قربت مل جائے اللہ کی قسم اللہ کی قسم جو آقا سے محبت کرے گا سات زمین سات آسمانوں کی بادشاہت کو ٹکرا دے گا لیکن آقا کے جوار اور آقا کی قربت کو پل بھر کے لیے وہ نہیں چھوڑے گا تم نہیں جانتے یہ آقا کی محبت کا شراب اور شراب محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے مجنون کو معلوم ہے لیلا کی محبت کیا ہے شیرین کو معلوم ہے فرحاد کی محبت معلوم ہے آج کے کمینے عاشق اور کتے کو معلوم ہے کہ وہ معشوقہ جو اپنے پیٹ کے اندر پیشاب کی پوٹلی لیے ہوئے ہے اپنے پیٹ کے اندر پاخانے کی گندگی لیے ہوئے ہے اپنے جسم کے اندر نجیس کون لیے ہوئے ہے ناک کے اندر وہ سڑان لیے ہوئے ہے اور کان اور آنکھ کے اندر بدبو کے دانے لیے ہوئے ہیں آج کے ایک من چلے عاشق کو اپنے معشوقہ کی قدر معلوم ہے لیکن مسلمان تجھے معلوم نہیں کہ آقا کی محبت کے شراب محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے یہ پوچھ صدیق سے پوچھ یہ پوچھ حضرت بلال سے یہ پوچھ حضرت خباب اتنے عرض سے یہ پوچھ حضرت سمیہ سے یہ پوچھ حضرت زنیرا سے کہ ابو جہل نے جب تلوار آپ کے جسم کے اندر داخل کر دی تھی تو حضرت زنیرا نے فرمایا تھا جب ابو جہل نے کہا کہ دیکھ ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے آخا سے دامن تو چھڑا لے تو حضرت زنیرا ستر سال کی بڑھیا اللہ اکبر نوجوان نوجوان طاقت رکھ کر قوت رکھ کر آج تو ایمان پر ثابت قدم نہیں ہے آج اس رسول کے امتحان کے اندر تو ناکام ہے وہ ستر سال کی بڑیا وقت کے ابو جہل اور اس وقت کے سپریم کورٹ اور اس وقت کی عدالت عزما کے سب سے بڑے منصف کو اور سب سے بڑے روڑی کو اور سب سے بڑے طاقتور اور بہادر انسان کو ایک کمزور بڑیا للکار کر کہتی ہے اے ابو جہل بڑے افسوس کی بات ہے اللہ نے میرے جسم کے اندر ایک جان رکھی ہے اگر ایک ایک عزو کے اندر ایک ایک جان رکھتی میں اس ایک ایک جان کو نبی پر بچھاور کر دیتی آپ نہیں جانتے آقا کی محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے اس ملک کے لیے کیا نہیں کیا ہم نے پھر بھی لٹتا ہمارا ہے پکتا ہمارا ہے اور الزام ہم پر لگایا جاتا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب روزہ متحرہ کے پاس حدیث کا درد دیا کرتے تھے اپنی داڑھی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی صفائی کیا کرتے تھے کہا آخا کے روزے کی صفائی جھاڑو سے کرنا بے ادبی اور بے احترامی ہے اپنی داڑھی سے صاف کیا کرتے تھے لیکن ریشمی رومال کی تحریک کے لیے حضرت سیدنا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو آزادی کی تحریک چلائی اس کے لیے ضرورت پڑی حسین احمد مدنی کی انہوں نے اس کی قربانی دی ہندوستان کی سرزمین کے لیے اور انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو نجات دلانے کے لیے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب حسین احمد مدنی درس حدیث کو چھوڑ کر نبی کے جوار کو چھوڑ کر نبی کی قربت کو چھوڑ کر نبی کے دیار کو چھوڑ کر ہندوستان کی محبت کے لیے آ رہا تھا اور ہندوستان کو انگریزوں سے غلامی کے توق سے نجات دلانے کے لیے آ رہا تھا تو آپ پر کیا بیتی ہوگی کیا نہیں کیا ہم نے اور آج کیا سلا مل رہا ہے ٹوپی والے دہشت گرد داڑھی والے دہشت گرد مدرسے والے دہشت گرد جماعتوں میں جانے والے دہشت گرد قرآن پڑھنے پڑھانے والے کیا کیا ہم نے کس کون تھا جس نے بابری مسجد کو ڈھایا تھا کون ہے جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننے کا منصوبہ بنا رہا ہے کون ہے جو ہماری مسجدوں کو مسمار کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے مسلمان اپنی چپل لے کر مسجد میں نہیں جاتا جاتا ہے درگاہ میں نہیں جاتا اس درجے اکرام کرتا ہے اس درجے احترام کرتا ہے اللہ کے گھر کا اور بزرگوں کے آستانے کا کہ بیسوں قدم پہلے فاصلہ پہلے اپنے چپل کو نکال دیتا ہے کیا یہ مسلمان مسجد میں بم دھماکہ کرے گا کیا یہ مسلمان اجمیر کے اندر بم دھماکہ کرے گا حیدرآباد کی مکہ مسجد کے اندر بم دھماکہ ہوا مسجد ہماری تھی مسلی ہمارے تھے جمعہ ہمارا تھا مقام ہمارے تھے امام ہمارا تھا مختی ہمارے تھے کسی مسلمان کو چوہا کاٹا جو مسجد کے اندر چپل نہ لے جائے وہ مسلمان بم بلاس کرے گا خواجہ اجمیری کس کے ہندوؤں کے کافروں کے مشرقوں کے یہودیوں کے عیسائیوں کے خواجہ ہمارے دربار ہمارا درگاہ ہماری اور بم دھماکہ مسلمان کرے گا مالیگاؤں کی مسجد شب برات ہماری مسجد ہماری رات مقدس مقتدی ہمارے اور بم دھماکہ ہم کریں گے مسجد درگاہ دلی کی جامع مسجد حیدرآباد کی مکہ مسجد اور الزام نوجوانوں کے کانوں کے اندر سیس پگلا کر ڈال دیا گیا سینکڑوں نوجوانوں کو ان کے پیشاب کی جگہ پر کرنٹ کے جھٹکے دے کر ان کی وردانیت کو ختم کر دیا گیا ہزاروں نوجوان تقریباً دس لاکھ نوجوان تہاڑ جیل سے لے کر کیرلا کی جیل تک اور جموں کی جیل سے لے کر آپ کی ناگالینڈ کی جیل تک دس لاکھ نوجوان مسلمان ہیں کہ جو دہشت گردی کے الزام کے اندر جھلس رہے ہیں مار کھا رہے ہیں پٹ رہے ہیں ان کی بیوی ہے لیکن بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے ان کے بچے ہیں لیکن یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں ایک مرتبہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے عورت رو کر آج روتی ہے کل وہ رونا نہیں رہتا یہ مہینہ روتی ہے اگلا مہینہ وہ رونا نہیں رہتا تقریباً اس کی مسکراہٹ اور اس کی زندگی کی خوشیاں واپس آ جاتی ہیں بچہ یتیم ہوتا ہے ایک دن روتا ہے دو دن روتا ہے ایک مہینہ روتا ہے دو مہینہ روتا ہے لیکن جن کو قید کر دیا گیا گھر کے اندر کالنگ بیل دبائی جاتی ہے بچہ یہ سمجھ کر کہ میرا ابو آج جیل سے چھوٹ کر آ گیا بیگم یہ سمجھ کر میرا خامن آج جو ہے جیل سے چھوٹ کر آ گیا ہے میرا سہاگ واپس آ گیا ہے مسلمانوں یہ کیا حالت ہے کبھی دریا تمہاری بات کو مانا کرتا تھا کبھی دجلہ کے کنارے تم نے کشتیوں کو جلا دیا تھا کبھی ہوا تمہارے رخ پر چلا کرتی تھی کبھی پہاڑ تمہارے قدم کے اشارے پر رک جایا کرتا تھا کبھی نیل و فراس تمہارے خط کی وجہ سے اپنی تغیانی کو ختم کر دیا کرتا تھا آج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم آج غیر اللہ کی پوجا کرنے والی قوم آج اللہ اور اللہ کے رسول سے کے نگاہوں سے گری ہوئی قوم ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ابھی ایک ہفتہ پہلے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ سیرت کے جلسے میں اصلاح معاشرہ کے جلسے میں اگر اس قسم کی کوئی بات آئے کہ آر ایس ایس کا نام آ گیا پروین تو گاڑی آ کر ارے بھائی یہ عالموں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے ادھر دائیں ادھر بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں پاخانہ پتلا ہونے لگتا ہے اور ان کو کھلی ہوئی چوٹ ہے کھلی ہوئی چوٹ ہے ہر کتا بھوکتا ہے ہر سور دانت دکھاتا ہے ہر کوئی ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹ لینا چاہتا ہے کیا زندگی ہے مسلمانوں ابھی اس نے کہا پروین تو گاڑیاں منگلور کے اندر کہ مسلمانوں نے رام مندر سے بابری مسجد کو چھینا ہے اور رام مندر کے بغل میں بابری مسجد مانگ رہے ہیں اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کے بغل میں مجھے جگہ دے رام مندر بنانے کی ہندوستان سیکولر ملک ہے ہندوستان آزاد ملک ہے یقیناً لیکن کسی قوم کے جذبات کو اور کسی قوم کے احساسات کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں مکے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے نبی کی حرمت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے قرآن پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تم نہیں جانتے کہ کلام پاک کے اور رکھ کے پٹاخے بنا کر یو پی کی گلیوں کے اندر ان کا مذاق کیا جاتا ہے کشمیر کی جیلوں کے اندر ہمارے مجاہد بھائیوں کے سامنے اللہ کے کلام کو گولی سے چھلی کیا جاتا ہے گوانتا نامو بے جیل کے اندر ٹشو پیپر بنا کر آج یہ کلیجہ کامتا ہے میں پر چٹان رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں مسلمانوں تم لتا کے گانے گاؤ رفیع کے گانے گاؤ تم میوزک کے پیچھے جاؤ تم لمبو کے پیچھے جاؤ تم فلم کے پیچھے جاؤ میرے اللہ کا قرآن آج یتیم ہو گیا ہے کہ یہ یہودی اور یہ امریکی فوجی ہمارے بھائیوں کے سامنے استنجا کر کر یہ ٹشو پیپر بنا کر اللہ کے قرآن کے اور آخ کا وہ جو ہے آپ دس لیتا ہے کون پوچھنے والا کیا ہو گئی ہے حالت اے اللہ اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں جو جب چاہے مسجد لے لے جب چاہے ملک لے لے ایک عورت ایک عورت آخا کے زمانے میں یہودی نے اس پر بری نگاہ ڈالی تھی اور کسی طریقے سے حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن قابو میں نہیں آتی تھی اس نے یہ کام کیا کہ جس راستے سے بار بار وہ جایا کرتی تھی وہاں اس نے ایک روڑا اٹکا دیا ایک تاپ اور ایک لوہے کا سلاخ اس نے اٹکا دیا عورت جب گزری اس کا نقاب اس کے اندر پھنس گیا اور اس کا چہرہ کھل گیا اس منظر کو دیکھ کر یہ زمین اگر بول سکتی ہے تو بولے گی یہ ہوا یہ فضا اگر گواہی دے سکتے ہیں تو گواہی دیں گے اگر نہ دیں گے اور یہ بات جھوٹی قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے گا کہ ایک صحابی اس منظر کو دیکھ کر کہ میری بہن کے چہرے کو ایک یہودی کتے نے دیکھ لیا اس کے جسم کو چھوا نہیں تھا اس کی آبرو کو لوٹا نہیں تھا مسلمانوں کیا زندگی ہے ایک حاملہ عورت گجرات کی سرزمین کے اندر ترشول کے اندر اس کے پیٹ کے اندر چھڑا گھوپا جاتا ہے ترشول چبایا جاتا ہے حمل کو نکالا جاتا ہے اور اس تڑپتی ہوئی ماں کے سامنے اس حمل کو اس جنین کو ہوا میں اڑا کر ترشول کے اندر چبا کر اس ماں کے سامنے اس بچے کو آگ کے اندر جھلسایا جاتا ہے کس کام کے لیے یہ زندگی ہے مسلمانوں ہر مسجد تجھے بلا رہی ہے ہر مدرسہ تجھے بلا رہا ہے ہر عورت جس کے آبرو لٹی ہوئی ہے وہ تجھے چیخ رہی ہے وہ تجھے چلا رہی ہے صرف چہرے سے نقاب ہٹ گیا صحابی اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کیا اپنے گھر کے اندر گیا نیام سے تلوار نکالی اور اس یہودی کتے کا سر قلم کر دیا کہ ملون محمد کی بیٹی کا چہرہ تو دیکھتا ہے میرے آخا آج آپ ہے گلی کوچوں میں آپ کی امت کی بیٹیوں کا کیا معاملہ ہے آخا گجرات کی سرزمین کے اندر کشمیر کی وادی کرا رہی ہے آقا لبنان سوڈان فلسطین کی کلیاں مہکنے سے پہلے چہکنے سے پہلے اے میرے آقا ہم کیا وہ دکھائیں گے ہم کیا آپ کے پاس شفاعت کی بھیک لے کر آئیں گے آقا باپ پروانا آقا باپ پروانا ہمیں حوض کوثر کی بھیک دے دینا ہم بزدل ہو چکے ہم نکم میں ہو چکے آقا کیا وہ دکھائیں گے کیا وہ دکھائیں گے کی سرزمین کے اندر تیرہ تیرہ سولہ سولہ سال کی ان امت کی بیٹیوں کو یہ یہود و نسارا گرفتار کر کر اور ان کا بلاکار کر کر اور ان کو حمل ان کے جنین کے اندر ٹہرا کر ان کو قید کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان بچیوں یہود کے نطفے سے یہ مسلمان نسلوں میں ان مسلمانوں کی کوک کے اندر یہودی بچے پلیں مسلمانوں تمہیں دکان سے فرصت نہیں ہے تمہیں مکان سے فرصت نہیں ہے تمہیں بیوی بچوں سے فرصت نہیں ہے تمہیں کارخانے کی فکر نہیں ہے آخا اس دین کو جو سینچا تھا اپنے خون سے سینچا تھا آخا اس امت کو جو نکھارا تھا وہ بلال کو دے کر نکھارا تھا وہ خباس کو دے کر نکھارا تھا وہ سمیا کو دے کر نکھارا تھا وہ زلیلا کو دے کر نکھارا تھا وہ بدر کے شہدا کو دے کر نکھارا تھا وہ عہد کے اندر اپنا دندان مبارک کا لہو دے کر نکھارا تھا آخا تعریف کا خون دے کر اس امت کو سہچا تھا آخا اپنے پیٹ پر تمام صحابہ ایک پتھر باندھے تھے دو دو پتھر باندھ کر آخا نے اس امت کو پالا تھا آخا امی اجان عائشہ کے گھر کے اندر تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اس و فاقے کو برداشت کر کر آخا آپ نے اس امت کو سینچا تھا اس امت کو رہا تھا آج یہ امت آپ کے بالوں کی آپ کے چہرے کی آپ کی سیرت کی آپ کے کردار کی آپ کے لباس کی آپ کے کلچر کی حفاظت نہیں کر سکی آقا کیا حالت ہو گئی ہے چہرہ کسی اور کا لباس کسی اور کا عورت کسی اور کی کپڑا کسی اور کا گھر کسی اور کا بازار کسی اور کا مسلمانوں دیکھنا کیا چاہتے ہو اور اور کیا دیکھنا چاہتے ہو کیا اور کیا بربادی دیکھنا چاہتے ہو عزتیں لٹ گئی نوجوان قید ہو گیا ملک چلے گئے وقت کا ایک کمزور فروغ میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم امریکہ اس جیسی ہزار قوت کے ساتھ تو آئے میں اللہ کو حاضر و نادر جان کر میں اللہ کے کلام کو سر پر رکھ کر میرے سینے میں اللہ کا کلام ہے اس کے واسطے سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں پولیس ڈراتی ہے ملٹری ڈراتی ہے حکومت ڈراتی ہے ٹاڈا اور پوٹا کا قانون تمہیں ڈراتا ہے نہ ڈرو لا تخب ولا تحزن ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے اللہ کی قسم امریکہ برطانیہ آج یہ سپر پاور کہتا ہے نا اس جیسی ہزار قوتوں کے ساتھ آ جائے میرے پاس کوئی حکومت نہیں میرے پاس کوئی سلطنت نہیں میرے پاس کوئی ملٹری نہیں میرے پاس کوئی ڈراؤن طیارہ نہیں میرے پاس کوئی سائنس ٹیکنالوجی نہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمانوں جاگ جاؤ جاگ جاؤ میں تنہا امریکہ کو ہزار مرتبہ زندگی کے سوے لمحے کے اندر ایک سیکنڈ کے سوے حصے کے اندر اللہ کی قسم میں اس کو شکست دے سکتا ہوں میرے پاس طاقت نہیں اس لیے کہ رب کائنات نے کہا مسل الدین تخدو اللہ اولیا اتنا خدت بیدا میرے اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ جو طاقتیں ہیں وہ مکڑی کے جالی کی طرح ہیں امریکہ کی طاقت اللہ کے علاوہ ہے نہیں ہے پولیس کی طاقت اللہ کے علاوہ ہے نہیں ہے میرے اللہ نے کیا کہا مسل الدین تخدو مندون اللہ اولیا اولیابوت یہ مکڑی کا جالا مکڑی کے جالے کو رینگتا بچہ اپنی پھونک سے گرا سکتا ہے مسلمانوں تم ڈرتے ہو تم ڈرتے ہو ارے کیا کرے گا ہمیں شہید کرے گا ہمیں دنیا سے رخصت کرے گا ہم تو چاہتے ہیں شہادت کو ہم شہادت کے متمنی ہیں ہم اس دنیا سے تنگ آ چکے ہیں یہ سڑی دنیا یہ بدبودار دنیا یہ وہ دنیا کہ جس کا مقام اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں امریکہ لے لے پراپرٹی لے لے مال لے لے دولت لے لے ملک لے لے اولاد لے لے تو ایمان نہیں چھین سکتا رسول نہیں چھین سکتا نبی کی غلامی نہیں چھین سکتا بار ہے ہم حضرت بلال حبشی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ جنت میں ملاقات کریں گے عثمان غنی سے ملاقات کریں گے اور اہد کے شہدا سے حضرت حمزہ سے ملاقات کریں گے ہم اپنے نبی کی طرف جانے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں مار مار ہمیں ہمارا سینہ کھلا ہے ہم سب کچھ دے سکتے ہیں نہیں دیں گے قرآن نہیں دیں گے نبی کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کریں گے اسلام کو گرتا ہوا ہم برداشت نہیں کریں گے اسلام کی بے عزتی ہم برداشت نہیں کریں گے مسلمان جگ جا تیرے اندر ایک طاقت ہے تیرے اندر ایک قوت ہے تیرے پیچھے اللہ کا قرآن ہے تیرے پیچھے نبی کی محبت ہے تیرے پیچھے اللہ کی نصرت ہے جب مایوسی سے اٹھ اور سلطان سلاح الدین ایوبی میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں میں تجھ کے اندر ٹیپو سلطان کو دیکھ رہا ہوں میں تجھ میں حضرت خالد ابن ولید کو دیکھ رہا ہوں میں تجھ میں حضرت ساریہ کا کردار دیکھ رہا ہوں میری ماں کو جگہ میری بہن کو جگہ اور امت کے بیٹوں کو جگہ امت کے بیٹوں کے اندر میں معاذ کو دیکھ رہا ہوں میں کو دیکھ رہا ہوں ابو جہل کو اللہ زمین کے اندر دھسا کر ختم کر سکتا تھا میرا اللہ ابو جہل کو طوفان لو کے اندر غرق کر سکتا تھا میرا اللہ آسمان سے پتھر برسا کر اللہ ابو جہل کو غورت کر سکتا تھا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹے ننے منے بچے جو انٹرویو دے کر قدموں کے بل جو میدان جنگ میں آئے ان بچوں کے ذریعے سے وقت کے ابو جہل کا خاتمہ کروا کر رہتی دنیا تک اللہ نے ہم کو یہ سبق دیا کہ وقت کا کتنا بڑا ابو جہل کیوں نہ ہو ہٹلر کیوں نہ ہو فرون کیوں نہ ہو قارون کیوں نہ ہو دجال کیوں نہ ہو ایک بات اور معاوض اٹھے گا وقت ابو جہل کا خاتمہ ہو جائے گا کون سی مایوسی کی زندگی اور کون سی ڈر کی زندگی مسلمان تو گزار رہا ہے کمی صرف ایک بات کی ہے آج ہر ایک اپنی بولی بول رہا ہے یم ایل اے آئے گا اپنی بولی بولے گا سیاسی کتا آئے گا اپنی بولی بولے گا اہل سربت آئیں گے اپنی بولی بولیں گے کالج والے آئیں گے اپنی بولی بولیں گے وہ کہیں گے مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے مالدار آئیں گے کہیں گے مال کے بغیر آج کوئی کام ہوتا ہی نہیں سیاست والے آئیں گے اور کہیں گے ہمارے ایم پیس کم ہیں ہمارے ایم ایل اے کم ہیں اور دنیا میں پچاس پر چھ ملک ہمارے ہیں زمین کا لوہا ہمارا زمین کا پیٹرول ہمارا زمین کا سونا ہمارا کیا کر رہے ہو مال بھی ہے دولت بھی ہے حکومت بھی ہے پچپن چھپن ممالک ہمارے اور پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ کتنا ایجوکیشن اور کتنا ماڈرن اور کتنے بنگلے اور کتنا مال اور کتنی دولت اور کتنے دولت کی فرامانی لیکن آج مسلمان کی حالت میرے اللہ کی قسم مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کر دس بستا میں اپنے ہاتھ تمہارے پیروں پر رکھ کر ایک بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ کل جو رشتہ میرے آقا کے ساتھ تھا اس رشتے کو مضبوط کر لو اس سمبند کو مضبوط کر لو دولت آنی جانی چیز ہے صحت اور بیماری آنی جانی چیز ہے زندگی اور موت آنی اور جانی چیز ہے حکومت سلطنت اور محکومیت آنی جانی چیز ہے اور مالک اور مملوک ایک عارضی چیز ہے ایک گرمی سردی کی طرح ہے یہ زندگی پانی کا ایک بلبلا ہے مسلمانوں اللہ کے لیے آقا سے رشتہ اپنا مضبوط کر لو اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو آقا کی محبت کو خون کے قطرے قطرے کے اندر بسا لو اپنی ایمانی غیرت کو پیدا کرو اسلام کی غیرت کو جگاؤ مسلمانوں ابھی آپ نے گانا سنا ہوگا آپ کہیں گے کہ مولوی کو گانا کیسے معلوم ہے ہماری نگاہ سب پر ہے لیکن نہ ہم گانے کی فضیلت کہیں گے نہ گانے کے بول لیکن اس کے پس منظر کے اندر بیک گراؤنڈ کے اندر مسلمانوں کی غیرت مسلمانوں کی شرم اور مسلمانوں کی حیا کو کیا ہو گیا ہے ابھی ایک گانا زبان و خاص و عوام ہے ہر بڑے چھوٹے پر کیا ہندو کیا مسلمان کیا بوڑھا کیا جوان کیا مرد و عورت ایک منی کا ہے اور ایک شیلا کا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس گانے کے آنے کے بعد ہندوستان کے اندر جگہ جگہ جس لڑکی کا نام منی تھا اور جس بچی کا نام شیلا تھا انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ کہا کہ اس گانے میں ہماری بے عزتی ہے ہمیں سیکسی بتایا گیا ہے ہمیں زانیہ بتایا گیا ہے ہمیں رنڈی ہونے سے تجویز دی گئی ہے منی تیری غیرت کو سلام شیلا تیری حیا کو سلام مسلمان نوجوان آج گانوں کے اندر کفریہ بول ہیں آج گانوں کے اندر شرکیاں بول ہیں آج گانوں کے اندر اللہ کی توہین ہے آج فلموں کے اندر نبی کی توہین ہے کعبے کا مذاق ہے قرآن کا مذاق ہے ایک بھیڑ ایک چمبار میرے اللہ کے قرآن کو اٹھا کر عدالت کے اندر کٹہرے میں کھڑ کر ہاتھ میں لے کر قسم کھاتا ہے ایک بھیڑ ایک چمار عامل بن بن کر کر جادوگر میرے اللہ کے قرآن کا پلیتا پھاڑ کر آنے والے جو ہے وہ مریضوں کو دیا کرتا ہے اللہ کے قرآن کی توہین ہے اللہ کے ناموں کی توہین ہے ایک رنڈی سبحان اللہ سبحان اللہ کا گانا بول کر اپنی شرمگاہ کو اچھالتی ہے اپنے کولے مٹکاتی ہے اپنے سینے کو مٹکاتی ہے ایک نوجوان ایک نوجوان جو اٹھ کر یہ کہہ رہا ہو ہے اللہ اے اللہ تیرا نام سبحان اللہ ہے ہم تصویر ہے میں اس کا نام لیتے ہیں بولا آج رنڈی آج یہ بول بول رہی ہے کون مسلمان تھا جو عدالت گیا ہے ایک مسلمان ہے کوئی تنظیم ہے کوئی جماعت ہے کوئی ملا ہے کوئی مولوی ایک شیلا کو غیرت آ گئی ایک منڈی کو غیرت آ گئی ابھی مولانا صاحب کو میں فتوا دکھا کر آ رہا ہوں کہ ایسے گانے کہ جن گانوں کے اندر اللہ کی توہین ہوتی ہے نبی کی توہین ہوتی ہے قرآن کی توہین ہوتی ہے علماء نے لکھا کہ اگر مانا مطلب جانے نہ جانے ارادے کے ساتھ اگر وہ گانا گاتا ہے آج اگر ان کے موبائل کے اندر رنگ کیا جائے کتنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے موبائل کے اندر آج گانوں کے رنگ ٹون ہیں وہ لتا جو گندگی کا ایک ڈرم ہے پیشاب پاخانے کا ایک مجموعہ ہے کتنے اس حرام زادی کے گانے آٹھ مسلمان نوجوان جس کے زبان پر اللہ کا کلام ہونا چاہیے تھا اور جس کی زبان پر نبی کے محبت کے نقبے ہونا چاہیے تھا یہ وہ مسلمان مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ انیس سو اسی کے دہے کے اندر جب میں انیس سو چوراسی کے آس پاس جب مراد آباد گیا وہاں سلگ رہا تھا ماحول مراد آباد کا فساد ہندوستان کی تاریخ کا ایک جو ہے بھیانک فساد تھا ہندو مسلم فساد تم اس کی تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تمہارے شرم کو کیا ہو گیا کہ مسجد کے سامنے جب ہندو طبقہ اپنے برات کو لے جا رہا تھا اور عشاء کی نماز کا وقت تھا گانے بجائے جا رہے تھے ایک مسلی نے آ کر ریکویسٹ کی درخواست کی ہمارے اللہ کا گھر ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ یہاں پر گانوں کو بند کرو نہیں مانا پھر دوبارہ شروع ہوا ہاؤس کا لوٹا لے کر وہ اس کے سر پر مار دیا خون نکل گیا برات تو چلی گئی لیکن جب عید الفطر کی نماز آئی انہوں نے خنزیروں کو نالی کے اندر ڈالا اور صفوں کے بیچ کے اندر چھوڑ دیا اور جب خنزیر نالی کے اندر جاتا ہے اور کیچڑ کے اندر جاتا ہے جسم کو جھٹکتا ہے اور نئے نئے کپڑے پہن کر جو مسلمان آئے ان کپڑوں پر ایک تو خنزیر اور ایک تو نالی کی غلادت جب آئی جو بھگدر مچی ہے پی ایس سی نے گولیاں چلائی ہے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیروں تلے رن کر سینکڑوں بچے اس جو ہے عیدگاہ کے میدان کے اندر انہوں نے جامع شہادت نوش کر لیا ایک تاریخ تیری یہ بھی تھی کہ گانے پر تیری اولاد تیری نسلیں اللہ کے گھر کے سامنے توہین کرنے کی وجہ سے جان دے دیتی تھی اور گانا بجنا نہیں دیتی تھی آج مسجد کے اندر تراوی پڑی جاتی ہے آج مسجد کے اندر جہری نماز کے اندر عشاء میں مغرب میں فجر میں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا تسماد قرآن بل اوفی پی ہلا کم وہیں ایک کمینے کا رنگ بچتا ہے منی کا گانا شیلا کا گانا شرمگاہ کا گانا اور سکسی گانا رنڈیو کا گانا مسلمان تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری شرم کو کیا ہو گیا اس پتوے کے اندر لکھا ہے کہ اگر ایسے گانے جس میں خدا کی توہین ہے کیسے میں سنم بنا کر تجھے پوچھوں گا میں تجھے کاما بنا کر چوموں گا اے دنیا بنانے والے تیرے من میں کیا سوائی کا ہے کو دنیا بنائی یہ گانوں کے جملے لکھ کر ساحل مستفتی نے مفتی صاحب سے جواب طلب کیا ہے مفتی صاحب نے لکھا کہ سیدھے ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جائے گا اور مسلمان کافر ہوگا نکاح اس کا باقی رہے گا اور نکاح ٹوٹے گا حرام کے بچے پیدا ہوں گے بھی ہوں گے آپ کہیں گے کیا مذہب اسلام اتنا کٹور مذہب ہے مذہب اسلام اتنا سندل مذہب ہے کہ آم کی آم کے اندر وہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے میں ایک مثال دے کر کہتا ہوں دسترخوان کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں میاں بیوی ماں باپ بھائی بہن ایک چھوٹا پانچ سال کا سات سال کا بچہ ناشتے میں اور دوپہر یا شام کے کھانے میں شریک ہوتا ہے ماں نے اس کو چاکنا ڈالا وہ کھا لیا سالن ڈالا کھا لیا بار بار بچہ ماں کو تنگ کرتا ہے ماں نے پھٹکار لگائی ماں نے اس کو ایک چانٹا لگایا اچانک بے اختیار اچانک بے قابو ہو کر وہ گالی جو اس نے کانوینٹ اسکول کے ماحول میں سیکھی تھی وہ گالی جو گلیوں کے اندر سے اس نے سیکھ رکھا تھا بھول سے اس کے زبان سے وہ گالی نکل گئی تیری ماں کی عزت لوٹوں تیری ماں کو خراب کروں کیا اب ماں باپ اس کے جملے کو تولیں گے ناپیں گے یہ بچے نے جو کہا کیا مانا ہو سکتا ہے بچہ نابالغ ہے بچے کو آبرو کے لوٹنے کا پتا نہیں ہے عزت کے لوٹنے کا پتا نہیں ہے نہیں فوراً باپ جوتا نکالے گا ماں چپل نکالے گی کمینے اتنی بڑی تو گالی دیتا ہے جب اپنی عزت کی بات آتی ہے سمجھ نہ سمجھ کی آپ بحث نہیں کرتے وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ جس کے کن پر ہم قائم ہیں وہ اللہ جو اندر کی سانس کو روک لے تو ہمیں کوئی ہوا باہر خارج نہیں کر سکتا اور باہر نکل جائے اندر داخل نہیں کر سکتا عزت کا مالک ذلت کا مالک زندگی کا مالک اور موت کا مالک زمین و آسمان کا مالک اس اللہ کے تعلق سے یہ جملے کہے جائیں اور ایمان باقی رہے گا کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی کے اندر مسلمانوں چھوڑو چھچورے پن کو چھوڑو قرآن کو سینے سے لگاؤ وہ ماحول نکالو وہ ماحول پیدا کرو کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب تحجد پڑھ کر پجر کو جاتے مسلمانوں کے گھروں سے کلام پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی کہاں گئی وہ آواز آج گانوں کی آواز آج ڈراموں کی آواز دیکھو کوئی دھندا چلے نہ چلے دو دھندے ضرور چلتے ہیں ایک عامل کا دھندا اور ایک ڈاکٹر کا دھندا کبھی یہ خالی نہیں رہیں گے ڈاکٹر ہاؤس فل ہے اور عامل اور جادوگر ہاؤس فل ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہوا گئے شیطان کے کرتوت ہو گئے کسی نے کچھ کرا دیا بچہ نہیں پڑا گئے جادوگر کے پاس عامل صاحب کے پاس دکان نہیں چلا گئے عامل صاحب کے پاس اور مالی کے مکان نے نکال دیا اور مالی کے دکان نے نکال دیا گئے عامل صاحب کے پاس ارے بھائی شیطان وہ نظر آتا ہے کسی کے جسم میں جادو نظر آتا ہے میں نے کہا کہ ان صاحب کو جادو ہے میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کے جسم جس کو جانا ہو چلا جائے بھائی بعد میں نہ جائے جو شوگر کا پیشنٹ ہے کینسر ایڈس کا پیشنٹ ہے اور جس کی پیشاب کی پوٹلی لٹک رہی ہے وہ جانا ہو جائے یہ توہین ہے توہین ہے ابھی کب سیکھو گے تم یہ وہ مجلس ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آخا کے دربار میں آتے ہوئے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو اور مجھے جلا کر اللہ خاکستر نہ کر جائے اللہ کے لیے بچو بہت ہو گیا ہے اب زلیل مت کرو اب رسوا نہ کرو یہ یہودی کافی ہے یہ اسرائیل کافی ہے یہ امریکہ یہ بھاجپا یہ آر ایس ایس والے کافی ہیں اسلام کو رسوا کرنے کے لیے اگر تمہیں اسلام پسند نہیں چھوڑ کر جاؤ ان کا دھرم اپنا لو قرآن پسند نہیں نبی کی باتیں پسند نہیں جاؤ ان کا دھرم اپنا لو جاؤ سوت کھاؤ ماں کا بلاکار کرو جاؤ رشوت کھاؤ اور جہنم کے لہو اور پیپ کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرو جاؤ زنار بنو جاؤ دھوتی پہنو اور جاؤ پیشانی کے اندر کون تمہیں منع کرتا ہے لیکن اسلام اگر پسند ہے وہ فی السلم کافتا ولا تتبیو خطوات الشیطان آنا ہو پورے آ جاؤ نکلنا ہو پورے نکل جاؤ یہ ہجڑوں کی زندگی نہیں کہ بقرعید میں بکرا کاٹ کر مسلمان بن گئے حج کے اندر حرام کے پیسے سے حرام پہن کر مسلمان ہو گئے عید کے اندر آپ سرما لگا کر عطر لگا کر مسلمان ہو گئے اور رمضان کے اندر افطاری کے دسترخوان میں تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو رب کائنات کو دھوکہ نہیں دے سکتے مسلمانوں سدھر جاؤ حالات بد سے بدترین آنے والے ہیں آزمائی سے سخت آنے والے ہیں اور ایمان کا ہمارا امتحان لیا جانا باقی ہے بس کرو اللہ کے لیے بس کرو آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ تو یہ وہ جو شیطان ہے نظر نہیں آتا وہ جادو ہے وہ نظر نہیں آتا کوئی کسی نے بتایا آج تک کہ آپ کو پرنٹ آؤٹ نکال کر کہ تمہاری اما کے جسم میں جو شیطان آیا تھا وہ یہ آج تک کوئی بوتل کے اندر ڈال کر بتایا کہ تمہارے شوہر پر جو جادو کر دیا گیا تھا وہ جادو یہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ڈھکوسلی باتیں ہیں آپ کو ایک شیطان میں بتاتا ہوں آپ کو میں ایک جادو بتاتا ہوں جس نے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے اور اس جادو نے اس جادو کی لپیٹ نے اسلام کی نفرت مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈال رکھی ہے اور وہ چیز نظر آنے والی یہ جیتا جاگتا شیطان کا ڈبا ٹی وی ہے یہ اسٹار کلیکشن ہے یہ کیبل کلیکشن ہے اس نے حیا کو چھین لیا ہے اس نے شرم کو چھین لیا ہے اس نے اسلام کی محبت کو چھین لیا ہے اس نے آقا کی غلامی کے توق کو چھین لیا ہے اس نے دنیا کی گندی محبت کو ڈال دیا ہے اس نے قبر کی نفرت کو پیدا کر دیا ہے اس نے حرمین سے ہمارے رشتے کو توڑ دیا ہے اس نے امریکہ سے اپنے رشتے کو جو ہے مضبوط کر دیا ہے یہ نظر آ رہا ہے شیطان اس کو کوئی نہیں نکالتا اور جو شیطان نظر نہیں آتا اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ ٹی وی میں جو آتی ہے وہ تصویر نہیں ہے اور جس گھر کے اندر گانا بجتا ہے کیا بغیر تصویر کیا آتا ہے ڈرامہ آتا ہے سنیما آتا ہے کیا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہوں گے اس گھر میں اگر آپ کی ماں اگر سکرات کے عالم میں ہو اور آپ کا باپ سکرات کے عالم میں ہو اور ٹی وی گھر کے اندر چل رہا ہو کیا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہو سکیں گے شیطان نظر آ رہا ہے اس کو بھگانے کی کسی فکر نہیں بلکہ کل بلیک اینڈ وائٹ شیطان تھا اب کلر لے کر آیا اب کلر تھا اب ایل سی ڈی لے کر آیا اب ایل سی ڈی تھا اب ایل ای ڈی لے کر آیا کل اسٹار تھا اب کیبل کلیکشن لے کر آیا اب کیبل کلیکشن تھا اب ڈش اینٹینا لے کر آیا تاکہ امریکہ کے کتوں کے زنا کو دیکھ سکے اسرائیل کے زانیوں اور رنڈیوں کی جو ہے بدکاری کو اور ان کی گندی فلموں کو دیکھ سکے مسلمانوں ہمارے گھروں کے اندر یہ حالت ہوگی تو کیا حیا رخصت نہیں ہوگی کیا شرم رخصت نہیں ہوگی اور پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی آج مسلمان کہتا ہے ہمیں مارا جاتا ہے ہمیں پیٹا جاتا ہے ہماری مسجدوں کو چھینا جاتا ہے اور گجرات جیسے ماحول بنانے کی فکریں کی جاتی ہیں اور نوجوانوں پر تشدد کیا جاتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے ارے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے کہ آج عزت کی سانس ہم لے رہے ہیں ورنہ مسلمانوں ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ زمین نگلنے کے لیے تیار ہے پہاڑ ہر دن ایک لا چکی کا پاٹ بن کر ہمیں پیسنے کے لیے تیار ہے یہ سمندر ان کی موجیں ہمیں غرق کرنے کے لیے تیار ہے حدیث پاک میں سرور کون آخا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن زمین کئی مرتبہ کہتی ہے اے اللہ مجھے حکم دے تیرے نافرمانوں کو میں زندہ نگل لوں ہر دن پہاڑ کہتا ہے ہر دن سمندر کہتا ہے ہر دن ہوائیں کہتی ہیں ہر دن آگ کہتا ہے اللہ کہتے ہیں رک جا اے زمین کیا تو نے میرے بندوں کو بنایا اے آسمان تو نے بنایا اے پہاڑ تو نے بنایا اے سمندر تو نے بنایا تو خالق ہے تو پالن ہار ہے تو رازق ہے تو نفع نقصان کا مالک ہے تو زندگی موت کا مالک ہے میں نے بنایا میں اس کی زندگی اور موت کا مالک اے اللہ یہ گناہ کر رہے ہیں اللہ کی دربار کو چھوڑ کر کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا ہوں کہ بندہ توبہ کب کرے گا اور اس کی توبہ کو میں قبول کر لوں گا زندگی کے آخری سانس تک میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ میری توبہ کا منتظر ہے گنہ گار اے داڑھی مڈانے والے اے بے نمازی آج مسلمان مسلک کے جھگڑے میں ہیں چھوڑ دے فاتحہ اپنی جگہ چہلم چھٹی اپنی جگہ تبلیغی جماعت کا چلا اپنی جگہ غیر مخلدوں کا رفع دین یا آٹھ رکعت تراوی اسے چھوڑ کر ایک عام بات بتا کہ فجر کو اٹھ جب بلال کا نائب السلا تو خیر من النوم کہتا ہے تو گلی کا کتا جگ جاتا ہے گلی کا سور جب جاتا ہے دیکھ مسلمانوں کے محلے کے اندر کتنے آقا کے غلام ہیں اور کتنے آقا کے امتی ہیں جو السلا تو خیر من النوم کا جواب دیتے ہوئے اللہ کی گھر کی طرف لپکتے ہیں نماز جیسی چیز آج مسلمانوں کے اندر کہا رہی حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے جہنم کا ایک دروازہ اپنے لیے حلال کر لیا اب جمعہ سے جمعہ تک کتنی نمازیں آتی ہیں عید سے عید تک کتنی نمازیں آتی ہیں یہ تو ہمارے علماء کا بھلا ہو کہ انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی کہ من ترک صلاح متعمدن فقط کفر جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ املن چھوڑنے سے نہیں اعتقادن چھوڑنے سے ان کی تعویل وہ جانے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نماز چھوڑا تو ایک جہنم کا دروازہ دو نماز چھوڑا دوسرا جہنم کا دروازہ آٹھ دن نماز چھوڑے آٹھ دن میں جتنی نمازیں اتنی جہنم کے دروازے کافر ہو گیا سوار ہو گیا جہنم واجب ہو گئی اور پھر وہ مسلمان باقی رہے گا کیا اس کا ایمان اتنی ساری نمازیں چھوڑ کر باقی رہے گا مسلمان یہ تیری حالت کب تک رہے گی کب تو سترے گا کیا دیکھنا باقی ہے مال چلا گیا دولت چلی گئی عزت چلی گئی غیروں کی نگاہ سے گر گیا اپنی نگاہوں سے گر گیا عورت کی آبرو لٹ گئی لٹا ہمارا پٹا ہمارا مدرسے ہمارے گئے داڑیاں ہماری گئی امامے ہمارے گئے علماء ہمارے شہید ہوئے اور پھر الزام دہشت گردی کا ہمیں لگا مسلمان اور کیا دیکھنا چاہتا ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے تیرے آنکھوں کے سامنے تیری ماں کی آبرو لٹتا ہوا تیرے آنکھوں کے سامنے تیری بیٹی کی لاش کے ٹکڑے ہوتے ہوئے کیا دیکھنا چاہتا ہے تو اور کتنا دلیل کرے گا مذہب اسلام کو اور کتنا رسوا کرے گا آقا کے طریقے کو مسلمان جگ جا مسلمان مسلمان بیدار ہو جا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں تجھے کعبے کی حرمت کا واسطہ دیتا ہوں مسلمان اے کعبے کے محافظ تو سدھر جا دیکھ کعبے سے آواز آ رہی ہے اے روزے متحرہ کے نگہبان دیکھ نبی کے روزے متحرہ کی جالیوں سے نبی کے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے گوان بے کی جیل کی حالت ابو غریب جیل کی حالت تہاڑ جیل کی حالت اور جموں اور کشمیر کے وادیوں کی کر رہنے کی آواز میرے آقا کے دربار میں جائے میرے آقا کے روزے میں جائے میرے آقا کو کتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی پہچان تو صحیح میرے آقا برداشت کریں گے رحمت اللہ عالمین کبھی کسی کا غم آپ نے برداشت نہیں کیا کسی کے دکھ کو دیکھ کر آپ دکھی ہو جاتے تھے دشمن کو آپ معاف کرنے کے لیے تیار تھے عبداللہ ابن نے ابئی سلول جو رئیس المنافقین تھا جب مر گیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ گئے اللہ اکبر ساری زندگی جو آپ کا کٹر دشمن تھا کبھی کسی کا برا نہیں چاہا ہری سنا لہو برہیم وہ ابو جہل جو کٹر دشمن تھا دسیوں مرتبہ ابو جہل کے گھر میں گئے ابو طالب کے قدموں کے اندر امامہ رکھ دیا چچا جان ایک مرتبہ کلی میں طیبہ پڑھ لو ابو جہل ایک مرتبہ کلی میں طیبہ پڑھ لے مکہ مکرمہ میں آئے کانٹے ڈالنے والوں کو اوجھڑی ڈالنے والوں کو اور قتل کے در پہ ہونے والوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والوں کو کیا اعلان کیا لا تشریف علیکم اليوم اذهبوا اس الطلقاء اے اوجھڑی ڈالنے والے تجھے معافی اے کانٹے ڈالنے والے تجھے معافی اے مکے سے مجھے نکلنے پر مجبور کرنے والے تجھے معافی اے میرے بیٹی کے خاتل گھرانے تجھے معافی اے تائف کے اندر مجھے خون سے لت پت کرنے والے تمہیں معافی میرے آقا اتنے رحم دل تھے اتنے کرم دل تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے ان کو زبان سمجھ میں نہیں آئی شاید یہ کینسر کے ایڈس کے مریض ہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا جانا ہو چلے جاؤ اور بیٹھنا ہو تو بیٹھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالان جب جامع شہادت نوش کیا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کسی موتا پر اتنے آنسو نہیں بہائے اور ہندا اور حضرت وحشی جنہوں نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا اور جسم کے ٹکڑے کر کر ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں ڈال کر ڈانس کیا تھا باجا بجایا تھا موسیقی کا استعمال کیا تھا آخا کے دل کو کتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی لیکن یہی ہندا جب آخا کے دربار میں آئی اور یہی وحشی آخا کے دربار میں آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا آخا کی شان رحمت ان کے ساتھ کیا تھی ایک جملہ آپ نے کچھ کہا برا آخا اپنے چچا کے اس منظر کو دیکھ کر آپ نے حضرت وحشی کو معافی نامہ دیا حضرت ہندا کو معافی نامہ دیا آج اس امت کی حالت آج گجرات کی حالت آج کشمیر کی حالت آج افغانستان کی حالت آج فلسطین اور بوسینیا کی کراہنے کی آب حالت آج دس لاکھ نوجوان جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں جن کی داڑھی کو کاڑا جا رہا ہے جن کے منہ پر پیشاب کیا جا رہا ہے اور جن کے سامنے اللہ کے قرآن کو پھاڑا جا رہا ہے اور جن بچوں کو باندھ کر ان کے ماؤں کو مادر ذات برہنا کیا جا رہا ہے جن بھائیوں کو باندھ کر ان کے بہنوں کی آبرو لٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے آقا کے دربار میں یہ امال پہنچے میرے آقا کے دل کو کتنا صدمہ نہیں ہوگا مسلمانوں آقا کے دل کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو آقا کے دل کو آپ صدمہ پہنچانا چاہتے ہو اٹھو جگ جاؤ یہ زندگی مقدر ہے یہ موت مقدر ہے یہ مال مقدر ہے یہ جینا مقدر ہے یہ مرنا مقدر ہے اور اعلان کرو یہ تو دنیا کے کتے دنیا کے لیے جیتے ہیں تم کہو قل ان سلاتی و نسوخی و وحیا و مماتی رب العالمین اے اللہ آج کے بعد میرا جینا مرنا تیرے لیے میرا اوڑھنا بچھونا دین ہوگا میرا اوڑھنا بچھونا احیاء سنت ہوگا میرے سامنے آج کے بعد کوئی کمینہ پر نہیں پھیلائے گا اے اللہ میرا زندہ رہتے ہوئے تیرے دین کی کوئی توہین نہیں کرے گا تیرے قرآن کی کوئی توہین نہیں کرے گا فلموں کے اندر تیرے نام کی تجلیل نہیں ہوگی کوئی سیاسی کتا اپنی سربلندی کے لیے اسلام کو آلائے کار نہیں بنائے گا سلمانوں نوجوانوں اٹھو اپنا مشین بناؤ جاگو اپنی زندگی کا مقصد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا بناؤ اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ میرے آقا کا وہ در ہے جہاں وحشی کو معافی ملی یہ میرے آقا کا در ہے جہاں ہندا کو معافی ملی یہ میرے آقا کا در ہے جہاں اہل طائف کو معافی ملی یہ میرے آقا کا در ہے جہاں شیب ابھی طالب والوں کو معافی ملی یہ میرے آقا کا در ہے نہ صرف یہ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کٹ دشمن کو معافی دی بلکہ فرمایا کہ ابو سفیان کو بھی معافی ہے من دخلا دارا بھی سفیانہ آمین کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو بھی معافی مل گئی ایسے رحمت اللہ ایسے آقا کے در سے تم بھاگتے ہو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا روزے سے تھے آپ جانتے ہیں کہ روزے کے اندر بیوی سے ملنا حرام کھانا کھانا حرام اور پانی پینا حرام غلبہ ہوا خواہشات کا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے ملاقات کر بیٹھے انسان تھے اور امت کے لیے ایک مسئلہ معلوم ہونا تھا یہ حالت پیش آئی اب جب فارغ ہو گئے تو گناہ کا احساس ہوا دوڑتے ہوئے چلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمان ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جھولی پھیلا کر کہتا ہوں میرے آقا کے دربار میں آ جا میرے آقا کی رحمت سے حصہ لے لے امریکہ تیرے سامنے گھٹنے ٹیکے گا دنیا کی طاقت تیرے سامنے مکڑی کے جالے سے کمزور نظر آئے گی ون تم ان کن تم مؤمنین ولا تہین ولا تفزلو اٹھ تیرا مقام بلند ہے اٹھ تیرا مقام بلند ہے کون سی پستی کی زندگی گناہ کر کر خطا میں مبتلا ہو کر یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں ازنب تو ازمبو میں گناہ بھی کر بیٹھا اور میں خود بھی گناہ گار ہوا میں سامنے والے کو بھی گناہ کے اندر مبتلا کر دیا تاہرنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا ہمیں پاک کیجئے گا پاک کیجئے گا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت کا قانون تو یہ ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی میاں اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا دو مہینے کے لگاتار ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے شہرئینی متتابی آئین صحابی کہنے لگے ابو اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیس روزے تو رکھے نہیں گئے ساٹھ روزے مجھ جیسا کمزور انسان رکھے گا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سکت نہیں ہے اگر تم میں طاقت نہیں ہے تو تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو کہنے لگے اللہ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیے مسلمان داڑھی مڈا ہے مایوسی کی کوئی بات نہیں دنیا کا کتا بن چکا تھا مایوسی کی کوئی بات نہیں نبی کی شان رحمت سے دور ہو چکا تھا مایوسی کی کوئی بات نہیں آج اس دینی محفل کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ دینی محفل کو فرشتے پر پھیلائے رہتے ہیں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اس جبرائیل کو گواہ بنا کر ان حاملان عرض کو گواہ بنا کر مسلمان تو قسم کھا لے کہ میں نبی کی رحمت سے وابستہ ہو جاؤں گا اور آج اگر تو وابستہ ہو گیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کل جو سورج نکلے گا اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا کہ انا فتح نانا کا پتھم مبینہ اے مسلمان آج تیری جیت ہو گئی اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا نصر من اللہ و فتح قریب کہ تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی نصرت ہے یہ پیغام لائے گا برائی سید کلونا دین ہی اپنا جا کہ لوگ جاؤ در جاؤ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے یہ پیغام لائے گا لائب کالا زہر لردی بھائی تم مدر ان بلا ببر اللہ اللہ کلیمت السلام بے عزیز و دلی زلیل کہ دنیا کے ہر گھر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چمکے گا تو چمک جا مسلمان تو نبی کی چان رحمت سے وابستہ ہو جا تجھے امریکہ نے اچک لیا کسی کافر نے اچک لیا کسی زانی نے اچک لیا کسی شرابی نے تجھے گمراہ کر دیا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے آخا میں اتنا بڑا فقیر ہوں ایک وقت کھاتا ہوں تو ایک وقت کھانے کو نہیں ملتا اور آپ فرما رہے ہیں کہ اتنے مسکنوں کو کھانا کھلاؤ کہا کہ تشریف رکھیے گا اگر کہیں سے کوئی غلہ اناج آ جائے گا میں دے دوں گا اللہ کا کرنا ہوا کہ بوریے بھر بھر کر اناج آیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ مدینہ طیبہ کے ساٹھ مسکینوں کو غلہ اور اناج دے کر آؤ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بوریوں کو اپنی پیٹ پر لاد کر میں فجر پڑھ کر نکلا اور مغرب میں آ کر پہنچ گیا بوریاں کی تو تھی آقا نے پوچھا ابو سلمہ کیا ہوا فرمانے لگے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس وادی کے اندر اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا کوئی اور فقیر نہیں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیے شان رحمت دیکھیے جو گناہوں کا بوجھ لے کر گیا تھا وہ غلے کا نعمتیں لے کر اپنے گھر لوٹ رہا ہے خدا کی رحمت لے کر لوٹ رہا ہے آخا فرماتے ہیں جا اللہ نے تیرے خطا کو معاف کر دیا روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے مسکینوں کو غلہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے رہا یہ بوریے میں نے تجھے ہدیے میں دے دیے جا اپنی بیوی کے ساتھ تو مزہ کر لے ایسے رحمت اللہ عالمین سے ناتا توڑ کر فلم میں کام کرنے والے حرام زادوں کے چہرے بناتے ہو فلم میں کام کرنے والے زانی کتے آج تک انہوں نے کیا کیا تمہارا یہ ہمارے مال کے ایمان کے عقیدے کے ہماری ماں بہنوں کے آبرو کے ڈاکو ہمارے ماں کے سروں سے انہوں نے دوپٹہ چھینا یہ ڈاکو ہے حرامی ہے کمپنیوں کا نقلی مال لے کر کروڑوں روپے رشوت لے کر یہ ایڈ کے اندر آ کر اشتہار کے اندر آ کر میں صابن کو استعمال کرتا ہوں میں گالی رنڈی تھی اس صابن کو استعمال کیا تو میرا رنگ رنگت کے اندر نکھار پیدا ہو گیا میں کالی کتیا تھی میں نے اس جو ہے پیرن ڈولی کو استعمال کیا اور میری رنگت پھول جیسی ہو گئی میرے اللہ کی قسم ایک پہ کلال جو ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو ایک صابن بتا دے جس نے اللہ کی خلقت کو کالے رنگ کو گولے رنگ میں بدلا ہو ایک مئی کلال ایک عورت جو ایک جو ہے نطفے سے پیدا ہوئی ہو مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جس نے فیرن لولی کو استعمال کیا ہو اور جس نے کریم کو استعمال کیا ہو اور اس کی رنگت بدل چکی ہو ایک مئی کلال بتا دے جس کے بال جھنڈا بند ہو چکے ہو ایک مئی کلال بتا دے کہ کپڑوں کی سفیدی واپس آ چکی ہو دو کے بعد غدار ہمارے ایمان کے ڈاکو ہمارے حیا کے ڈاکو ہمارے شرم کو انہوں نے لوٹ لیا ہماری آبروں کو لوٹ لیا ہمارے گھروں کے اندر نفاق کو پیدا کر دیا میرے آقا نے فرمایا کہ گانے گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے گانا بچتا ہے ماں باپ میں دشمنی اولاد میں دشمنی بھائی بہنوں کے اندر دشمنی ایک گھر کے اندر ہے لیکن دلوں کے اندر زمین و آسمان کی دوری ہے انہوں نے خاندان خاندان کو توڑا انہوں نے قبیلے کو توڑا انہوں نے دلوں کو جلایا اور اپنے ناٹکوں کے اندر جب قیمتی گھر دیکھتے ہیں اور قیمتی شادیاں کرتے ہیں ایک غریب جب وہ دیکھتا ہے گھر تو دل کے اندر لالچ اس کا جگتا ہے کہ میں بھی ایسا گھر بناؤں میں اپنی بچی کے ایسی شادی کروں مالی طاقت نہیں ہوتی چوری کی طرف قدم بڑھتا ہے ڈکیتی کی طرف قدم بڑھتا ہے قوم کو انہوں نے ڈاکو بنایا قوم کو انہوں نے چور بنایا کو انہوں نے اچکا بنایا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم بمبئی کی سرزمین کے اندر کتنی عورتوں کی آبرو اور کتنی عورتوں کی عزت اس وجہ سے لٹ گئی کہ ایک خواب ایک سپنا دے کر آئے تھے میں ماڈل گرل بنوں گی میں سیٹ ہیروئن بنوں گی میں ہیروئن بنوں گی بن نہیں سکی اور ان کے فلموں کے ڈائریکٹروں کے ہاتھوں ان کی آبرو لٹ گئی ایسے عزتوں کے قاتل ایسے عزتوں کے لٹیرے ایسے ایمان کے لٹیرے ایسے شرم حیا کے لٹیرے ان پر تم اعتبار کرتے ہو میرے آخا سجدے میں جاتے ہیں امی جان عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے لگنے لگا کہ آخا دنیا سے پردہ فرما گئے میں اپنے ہاتھ کو آپ کی جو ہے تلو پر رکھ کر میں نے چھوا تو لگا کہ آپ کی زندگی کے اندر حیات ہے اور میں کان قریب لے کر آپ کے سجدے کی جگہ گئی تو آپ فرما رہے تھے ربی حملی امتی ربی حملی امتی اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما جو سجدوں میں جا کر ہمارے لیے رویا کرتا تھا جس کے چہرے کی قسم کھائی گئی جس کے گیسوں کی قسم کھائی گئی جس کی حیات کی قسم کھائی گئی جس کے مکے کی زمین کی لاسم و بہاد کر قسم کھائی گئی جس کے دن کی قسم وہ شمسی و زہا کہہ کر کھائی گئی اور جس کی رات کی قسم وہ لئی دا یکشا کہہ کر کھائی گئی اور جس کے چہرے کو وہ زحا کہہ کر قسم کھائی گئی آج تجھے اس چہرے سے نفرت ہے آج تجھے اس ذات سے نفرت ہے کیا بگاڑا میرے آقا نے کیا بگاڑا میرے آقا نے کیا نفرت ہے کیا عیب ہے میرے آقا کے چہرے میں کیا برائی ہے میرے آقا کی سیرت و کردار میں ان حرام دادوں نے تیری زندگی کو برباد کیا ان کے لاکٹ تیری لاکٹ میں ان کی فوٹو تیرے بیڈ روم کے اندر ان کے چہرے تاکہ تیری عورت ہم بستری کے وقت ان حرام زالیوں کی تصور کے ساتھ حرام کے پلڑے اور حرام کے کتے پیدا کرے ماں اور بہنوں کی آبروں کو چھیلا ہماری غربت کا مذاق اڑایا ہماری غریبی کا مذاق اڑایا آخا آخا دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود کے اندر آپ کا سر مبارک تھا آپ چاہتے تو آپ کی روح مبارک پنکھڑیوں سے گلاب کے جیسے خوشبو نکلتی ہے حضرت اسرائیل کو اجازت دی گئی ایسے روح آپ نکالیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اے اسرائیل کیا صرف میری روح ایسی نکلے گی یا میری امت کی بھی نکلے گی کہا تجھے یاد نہیں کیا کہا تجھے یاد نہیں کیا تائف میں یاد کیا شیب ابھی طالب میں یاد کیا حرم میں یاد کیا مکے میں یاد کیا بیت المقدس میں یاد کیا میراج میں یاد کیا عرف میں یاد کیا السلام علیکم النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ یہاں جملہ ختم ہو سکتا تھا میرے آقا کام دیکھ سکتا تھا صاف آسمانوں کے اوپر پر تھے سے کا رب تھا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا سورہ نجم کے اندر اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب آپ نے سامنے تھے لیکن آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کر کر آج دنیا کا ہر نمازی السلام علینا والا عباد اللہ صحیح کہتا ہے کہ نہیں اے اللہ صرف مجھ پر سلامتی نہیں قیامت تک آنے والی میری امت پر سلامتی ہو کیا بگاڑا میرے آقا نے حضرت حسین اپنی جان سے زیادہ آپ عزیز رکھتے تھے حضرت جبرائیل امین آئے فرمایا ایک طرف آپ کی امت اور ایک طرف حضرت حسین امت کو لیں گے حسین کو چھوڑنا پڑے گا حسین کو لیں گے امت کو چھوڑنا پڑے گا ایک سکہ ہم جو ہے گوانا نہیں چاہتے دین کے لیے ایک اولاد کی انگلی ہم کٹانا نہیں چاہتے ایک خون کا خطرہ ہم ضائع کرنا نہیں چاہتے آخا نے فرمایا اس جیسے ہزاروں حسین لے لے اللہ میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اگر چاہتے آقا اگر اللہ سے کہتے اے اللہ امت جائے بھاڑ میں تو میرے حسین کو بچا لے میرے اللہ کی قسم کربلا کا میدان بپا نہ ہوتا میرے اللہ کی قسم کربلا کی زمین کونے حسین سے رنگین نہ ہوتی کیا نہیں کیا مسلمانوں کیا نہیں کیا آخری وقت فرمایا قیامت تک آنے والی میری امت کی سکرات کی تکلیف کو اے رب کائنات مجھے محمد کو دے دے میں برداشت کر لوں گا میری امت کہاں سے برداشت کرے گی آج ایک دوسرے کی مصیبت برداشت کرنے تیار نہیں ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں آخا قرآن آپ کا تھا مقام محبوس آپ کو دیا گیا لواء الحمد آپ کو دیا گیا حوض کوثر آپ کو دیا گیا آخا آپ کے قدم جب تک جنت میں نہیں پڑے گے کوئی پیغمبر جنت میں داخل نہیں ہوگا آخا آپ چاہیں گے تو آپ شفاعت کا پروانہ جسے چاہے دیں گے آخا جب آدم پیدا ہوئے سب سے پہلے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھا تھا کیا ضرورت تھی اتنا تڑپنے کی اتنا مچلنے کی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں امت کی سختی تیری میری سختی کو آخ اپنے جسم میں لے کر تڑپ رہے ہیں بے ہوش ہو رہے ہیں امی جان فرماتی ہیں لکڑی کے برتن کے اندر پانی تھا آخا اس کے اندر ہاتھ مارتے چہرے انور پر ملتے اور فرماتے اللہ عینی اللہ سکرات الموت اللہ عینی اللہ سکرات الموت اے اللہ سکرات کی سختی بہت زیادہ ہے میری مدد فرما کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے بے ہوشی میں جاتے آپ کی زبان مبارک حرکت کرتی آپ کے لفظ آپ کے ہوٹ ہلتے امی جان فرماتی ہیں مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز آتی آخا کیا کہتے سمجھ میں نہیں آتا امی جان فرماتی ہیں میں اپنے کان کو آخا کے لبے مبارک کے قریب لے گئی میرے آخا فرما رہے تھے اے اللہ ہر پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا اے اللہ ہر رسول کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تھا اے اللہ میں آخری پیغمبر ہوں اے اللہ میں آخری ربی ہوں امت یتیم ہو جائے گی اے اللہ تو اس کا مددگار بن جانا اے اللہ تو اس کا حامی بن جانا اے اللہ تو اس کا ناصر بن جانا اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا جو آقا اس دنیا سے جاتے ہوئے امت کے لیے رو کر گئے راتوں میں تڑپے میراج میں تڑپے تائف میں تڑپے ہجرت میں تڑپے اے کمینے داڑھی مڈا کر میرے آقا کو تکلیف پہنچاتا ہے نماز چھوڑتا ہے میرے آقا نے فرمایا پرتوائی رتوئی نی کہ صلاح نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جو نماز چھوڑتا ہے گویا سلاخ کو گرم کر کر میرے آنکھوں کے آنکھ کے اندر ڈالتا ہے سوچ لے تو اپنے چہرے پر جب مسترا رکھتا ہے تو اپنے چہرے پر مسترا نہیں رکھتا میرے آقا کے کلیجے کو تو کاٹتا ہے آج کا دن دیکھنے کے لیے میرے آقا نے حسین کو قربان کیا تھا آج کا دن دیکھنے کے لیے میرے آقا سکرات کے اندر تیرے لیے دعا کیے تھے آج کا دن دیکھنے کے لیے تبوک کے اندر کندک کے اندر میرے آقا نے دو پتھر باندھے تھے آج کا دن دیکھنے کے لیے میری امی جان کے گھر کے اندر جو ہے نبت نبت دن تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا آج کا دن دیکھنے کے لیے تائید کی سرزمین کے اندر میرے آقا خون کے اندر لت پت ہوئے تھے دیکھ لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے سمجھ لے سمجھ لے میرے بھائی اے داڑھی مڈانے والے اے نماز کے چھوڑنے والے اے گھر کے اندر گانا بجانا والے اے ٹی وی چلانے والے میں ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کوئی مجھے بتانے نہیں آیا کوئی مجھے سمجھانے نہیں آیا میرا اللہ کلام پاک کے انتیس میں پارے میں ارشاد فرمایا المیاتی کم نذیر کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تو تم کہو گے میں تمہاری گواہی دوں گا کالو بلا جانا نذیر ہاں میرے پاس ڈرانے والا آیا تھا وہ دبنا وہ کھلنا مان صلی اللہ من صحیح ہم داڑھی مڈے کے داڑھی مڈے رہے ہم سوت خور کے سوت خور رہے ہم حرام خور کے حرام خور رہے ہم زانی کے زانی رہے ہم عورتوں کو رنڈی بنانے کے رنڈی بناتے رہے ہم نے گھر سے ٹی وی نہیں ہٹایا ہم نے گھر سے جو ہے گانا بجانا نہیں ہٹایا حرام خوری کو اور حرام پنے کو ہم نے نہیں ہٹایا کل یہ تیرا کہنا کام نہیں آئے گا زبنا وق اللہ مان من شہید میرا اللہ کہے گا ان انتم اللہ فی زلال کبیروں تم کھلے ہوئے گمراہی کے اندر تھے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ جن کے چہروں پر سنت نہیں مرتے مر جاؤ مرتے مر جاؤ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے اور نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پینا ہے داڑھی مڑے کو میرے آقا حوض کوثر کا جام نہیں دیں گے کو میرے آقا شفاعت کا پروانہ نہیں دیں گے داڑی مڑے کی قبر میں میرے آقا زیارت سے مشرف نہیں فرمائیں گے کمیلے دنیا بھر کی دولت لے لے آقا کا دیدار نہ ہو تیری دولت پھر ان کے پیشاب سے اور قارون کے پاخانے سے بدتر ہے جو آقا سے دور کر دے ایسی دولت ایسی عورت ایسی سیاست ایسی شہرت کی ضرورت نہیں جو ہمیں آقا سے دور کر دے نماز کو نہ چھوڑو پردے کو نہ چھوڑو اور گھر کے اندر یہ جو شیطان ہے یہودی ایجنٹ ہے اس کو نکالو یہ تباہ کر کے رکھ دے گا یہ برباد کر کے رکھ دے گا اور پھر دیکھو کل جو ہے ہمارا لیے جو پیغام آئے گا وہ فتح کا آئے گا وہ کامیابی کا آئے گا وہ کامرانی کا آئے گا اور ہم وہ منظر دیکھیں گے جو آقا نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک یہودی کتا ہمیں دیکھ کر ایک چٹان کے پیچھے چھپ جائے گا اور اس چٹان کو اللہ تعالی زبان دے دیں گے اتنا ڈر ہوگا جب ہم آخا کے دربار سے وابستہ ہو جائیں گے آخا کی شان رحمت سے وابستہ ہو جائیں گے آخا کے پکے سچے غلام ہو جائیں گے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ امریکہ ہمارے گھر کے ٹوائلٹ دھوئے گا یہ برطانیہ ہمارے گلیوں کے اندر بھنگی بن کر جھاڑو دے گا مسلمان میرے اللہ کی قسم ولا تہینو ولا تحزنو وانتم العلون ان کنتم مؤمنین بن جا ایک سلطان الدین ایوبی ستر ہزار فوج کو غرق کیا تھا نہیں کیا تھا ایک ٹیپو سلطان لاکھوں انگریزوں کو ڈرایا تھا نہیں ڈرایا تھا ایک ماض اور معاوض وقت کے ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا نہیں کیا تھا اٹھ اٹھ جا جا تجھ میں کوئی ماض ہے تجھ میں کوئی معاوض ہے اٹھ جا تجھ میں کسی میں میں حضرت علی کے حیدر کرار کے جوہر دیکھ رہا ہوں اٹھ جا تجھ میں کسی میں عمر کی شجاعت دیکھ رہا ہوں اٹھ کچھ میں کسی میں ٹیپو کی بہادری دیکھ رہا ہو مایوسی کے دن گئے اور حدیث میں آخا نے فرمایا کہ یہ یہودی یہ امریکن کتا اگر ہم سے ڈر کر کسی چٹان کے پیچھے چھپ بھی جائے گا اللہ اس پتھر کو زبان دے دے گا اور ہمارے قوم کے معاذ اور معاوث اور ہمارے قوم کے و فاروق کو وہ پتھر کہے گا ارے بھیا مسلمان محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتا ہے بھیا دیکھ میرے پیچھے یہودی کتا چھپا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسلمان جائے گا اور اس یہودی کو سر قلم کر دے گا ان کی موت آ چکی ہے یہ اپنی موت آپ کر رہے ہیں مرغی کو جب ذبح کرتے ہیں نا جب ذبح کرتے ہیں تو زیادہ پڑ پڑاتی ہے جب زندہ رہتی ہے نارمل زندگی اور جب کاٹ دیا جاتا ہے تو ان کو کاٹ دیا گیا ہے ان کی موت آ چکی ہے اسلام دشمنوں کی اسرائیل کی امریکہ کی کافروں کی فرقہ پرست تنظیموں کی یہ اپنے موت آپ پر جائیں گے ضرورت ہے تیرے ایمان کو تازہ کرنے کی تیری ضرورت ہے مکہ مکرمہ سے رشتہ اور مدینہ طیبہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی اور یاد رکھ مایوسی ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں جب ہندا کو توبہ نامہ ملا جب حضرت جو ہے وحشی کو توبہ نامہ ملا آج ہندا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنا پڑے گا وہ منظر چلا گیا جب ہندا نے کلیجا چبایا تھا وہ منظر چلا گیا جب ہندا نے حضرت حمزہ کے کان ناک آنکھ کا ہار بنا کر ڈالا تھا وہ منظر چلا گیا جب حضرت وحشی نے تیر برسائے تھے آج حضرت وحشی کو رضی اللہ تعالیٰ نو کہنا پڑے گا حضرت ہندا کو رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنا پڑے گا وہ منظر چلا گیا جب حضرت ابو سفیان اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے آج حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہنا پڑے گا تیرا منظر چلا گیا تیرا سیاہ باپ ختم ہو گیا تیرا گناہوں کا دور ختم ہو گیا تیرا بے نمازی کا دور ختم ہو گیا تیرا داڑھی مڈانے کا دور ختم ہو گیا تیری بے پردگی کا دور ختم ہو گیا تیرے کیبل کلیکشن کا دور ختم ہو گیا تیری ٹی وی کا دور ختم ہو گیا تیرے حرامی امریکہ سے رشتے کا دور ختم ہو گیا کل کی صبح تحجد کے وقت تیرا دور مکی زندگی کا مدنی زندگی کا نبی کے حرم کا نبی نبی کے روزے کا نبی کے گمبد خزرا کا تو جیے گا یہ کہہ کر ان سلاتی و نسخی و رحیا و مماتی للہ رب العالمین تو جیے گا یہ کہہ کر وقت کا غازی بن کر وقت کا مجاہد بن کر تو جیے گا حدیث پاک میں آتا ہے ہندوستان کے اندر غزوہ ہند ہوگا یہاں سے کفر کا خاتمہ ہوگا یہاں سے شرک کا خاتمہ ہوگا یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا تو اس کا سپاہی بنے گا تو اس کا مجاہد بنے گا تو اس کا غازی بنے گا تیری عورت تیرے شہیدوں کی اور تیرے زخمیوں کی مرہم پٹی کرے گی اٹھ جا تیری عورت میں زنیرا ہے تیری عورت کے اندر سمیہ ہے تیری عورت کے اندر بیوی فاطمہ کا حیا ہے تیری عورت کے اندر حضرت خطیجہ کا دوپٹہ ہے تو گری پڑی قوم نہیں میرے آخا کے میرے آخا کے آنسو سے پلی ہوئی قوم ہے میرے آخا کی مانگی ہوئی قوم ہے میرے آخا کی روئنے سے تڑپنے سے آئی ہوئی قوم ہے تو زمین سے نکل نہیں گیا تو آسمان سے ٹپک نہیں گیا میرے آقا بدر میں گئے تو آیا میرے آقا عہد کے اندر دندان مبارک کو شہید کیا تو آیا میرے آقا نے اپنے نواسے کی جو ہے جامع شہادت کو پیش کیا تو آیا میرے آقا تائف میں پھٹے تو تو آیا تو یہودی نہیں تو عیسائی نہیں تو کسی درخت کا سوکھا ہوا پھل نہیں اور تو کوئی فٹ بال نہیں تو کوئی کرکٹ کا بال نہیں جو جتے چاہے مار دے دے تجھے چاہے نیست و نابود کر دے تیرے پیچھے قرآن تیرے پیچھے عزت تیرے پیچھے اللہ کی مدد تیرے پیچھے اللہ کی نصرت تو خیر امت ہے تو امت ہے تیرے پاس کلام پاک کی قوت ہے تیرے پاس نبی کی سنت کی قوت ہے جا اس قوت کا استعمال کر ان مکڑی کے جالوں کو ختم کر دے اس یہودیت کو مٹا دے اس ظلمت کو مٹا دے اور من ظلمات کی تو تفصیل بن جا میرے بھائی دیکھ پھر کہ اب اس کے بعد آنے والے دن ہمارے لیے کیا پیغام لاتے ہیں اور دنیا میں ہمارا کیا مقام بنے گا حدیث پاک میں آتا ہے قصر ابیز میں قصر کہتے ہیں عربی میں محل کو ابیز کہتے ہیں وائٹ کو اب اس کا انگلش میں ترجمہ کرو وائٹ ہاؤس حدیث پاک میں آتا ہے چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ قصر ابیس کے اندر اللہ کے کلام کی آواز گونجے گی یہ وقت آ رہا ہے یہ وقت آ رہا ہے اپنی موت آپ کر رہا ہے فوجیوں کے تابوت کے لیے ان کمینوں کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے یہ وہ قوم ہے جو اپنے قوم کے فوجیوں کے خون کا سودا کرتی ہے یہ وہ قوم ہے جو بمبئی کے اندر آدر سوسائٹی بنا کر قوم کے فوجیوں کے بیواؤں کے جو ہے جائیداد کو ہڑپتی ہے یہ وہ قوم ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں کا گھٹالا کرنے والی ہے یہ وہ قوم ہے کہ کتے کے بسکٹ کا گھٹالا کرنے والی ہے یہ وہ قوم ہے کہ جس نے یتیموں کے مالوں کا گھٹالا کیا کل تک تار روڈ کھاتے تھے کل تک جو ہے ٹرین کا جو ٹراک ہوتا تھا لوہا پٹری ہوتی تھی اس کا گھٹالا ہوتا تھا اب یہ خون کا گھٹالے پر آئے ہیں یہ اپنی انتہا پر آ چکے ہیں جب رات اماواس ہوتی ہے رات تاریخ ہوتی ہے تو پھر صبح صادق کے اندر جو ہے چاند پہلی کا نظر آ جاتا ہے ہلال اسلام کے لیے اب یہ تاریخی اس بات کی نشانی کہ اسلام کا نور افق عالم کے اندر چمکنے والا ہے اور کل خدا نہ کرے تو اسی حالت میں ہوگا میرا کوئی بھائی اگر خالد بن ولید کی شکل میں آئے گا اسامہ کی شکل میں آئے گا میرا کوئی بھائی طالبان کی شکل کے اندر آئے گا میرا کوئی بھائی غازی ہند کی شکل میں آئے گا لکھ کر رکھ لے کل نہ کہنا تو داڑی منڈا ہوگا تجھے کتے کی موت وہ مارے گا بے نمازی ہوگا نماز کے وقت باہر ہوگا تجھے کتے کی موت مارے گا تیری عورت شادی خانے کے اندر بے پردہ ہوگی کتے کی موت وہ ماریں گے تیری بچی کانوینٹ کے اندر اسکٹ پہن کر جا رہی ہوگی یہ غازی ہند انہیں کتے کی موت ماریں گے کیا ان کے ہاتھوں کتے کی موت مرے گا یا جامع شہادت نوش کر کر حضرت بلال حضرت عثمان کے دسترخوان میں حضرت حمزہ کے دسترخوان میں جنت کے اندر تو اپنے روزے کی افطاری کرے گا اب یہ تیری مرضی ہے اس لیے میرے بھائی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے مایوسی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں تو زمین بھر کر گنا لے کر آ تو سمندر کے چھاپ کے برابر گنا لے کر آ تو ستاروں کی تعداد کے برابر گنا لے آ اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے اس لیے مایوسی کو چھوڑ دے ایک نئے عزم کے ساتھ نئے حوصلے کے ساتھ اور نئی امید کے ساتھ اس کفر کی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر مایوسی کی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر ایمان کے میدان میں جہاد کے میدان میں غزبے کے میدان میں بدر کے میدان میں کود پڑ پھر دیکھ آج اللہ کی قسم جو لوگ حجاج بیت اللہ ہے اور جنہوں نے بدر کے میدان کا معائنہ کیا وہاں ایک پہاڑ ہے وہ پہاڑ دور سے لگتا ہے کہ برفی کا پہاڑ ہے روئی کا پہاڑ ہے مخمل کا پہاڑ ہے ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اور پہاڑ تو پتہ پتھر کے ہوتے ہیں یہ اتنا نرم ریت کا پہاڑ جیسے پھول کی پنکھ ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ جب صحابہ کرام تین سو تیرہ کی تعداد میں جب کفر کی یلغار کو للکارنے کے لیے آئے تھے اللہ نے آسمان سے فرشتے کسی پہاڑ پر نازل کیے میرا اللہ چاہتا اس کو نشانی کو ختم کر سکتا تھا اللہ کی قسم آ آ میں تجھے دکھاؤں گا کہ آج وہ پہاڑ کہہ رہا ہے کہ یہ پہاڑ تیرے ملک میں بن سکتا ہے اس پہاڑ پر فرشتے تیری مدد کے لیے آ سکتے ہیں تلوار تیری اٹھے گی اور ظلم کا خلا خبا ہوگا ہاتھ تیرا اٹھے گا اور مظلوم کی مدد ملے گی اور برائی وائی تنخلہ ان شاء اللہ ہم زندگیوں کے اندر یہ منظر دیکھیں گے اللہ تبارک تعالی ہماری مایوسی کو ختم فرمائے اللہ تبارک تعالی ہمیں جہاد کا جذبہ بیدار فرمائے نئے عزم کے ساتھ نئے حوصلے کے ساتھ ایمان والی بدر والی صحابہ والی خیر امت والی امت والی زندگی اللہ تبارک تعالی ہمیں مرحمت فرمائے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ چاہتے نہ چاہتے ہمارے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے معذ و موس کی زندگی کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے خطاؤں کو درگزر فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین ہاں، ہاں جی حضرات یہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر بیانات ہوتے ہیں ان بیانات کی سیڑھی یہاں پر لائی گئی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی کاروبار وغیرہ کرنا ہے